لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله الله الله صلى عليه وسلم إن لا ينظر ينظر إلى إلى صوركم ولا أموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير خير إن أصابته فشكر فله وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ للغرباء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اللہ ارحم الراحمین ساری کائنات کے رب خالق اور مالک اور الہ اتنے مہربان کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب جب تم پکارو گے میں تمہاری دعا کو سنوں گا تو جیسے اللہ کی رحمت دعا کو قبول کرنا ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے اسی طرح اللہ نے کامیابی بھی انسان کے شارت سے زیادہ قریب رکھی ہے ہر انسان اس عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی ہی عقل مندی کی بات ہے تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم سے باہر اسباب اور مادی شکلوں کا محتاج نہیں کیا بلکہ کامیابی کے لیے اللہ نے انسان کے جسم میں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کو صحیح استعمال کرنے سے یہ انسان کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے کامیابی باہر کی کنوں میں نہیں اسی لیے فرمایا کہ اللہ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو اسباب کو اور جتنے بھی یہ دنیاوی اشکال ہیں ان کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تو اصل سرمایہ انسان کے دل کے اندر ہے وہ الا علاقوں اور تمہارے ان آزاد سے صادر ہونے والے اعمال کو دیکھتے ہیں جی ہاں اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کا معاملہ عجیب ہے ایمان اللہ نے سب سے بڑی دولت کیونکہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے ایمان اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور اللہ کو ایک معبود ماننا ساری کائنات کا خالق ماننا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ اس انسان کو ایمان کی صورت میں عطا فرماتے ہیں فرمائے ایمان جو لے آیا اس کا معاملہ عجیب ہے فن ام رہو کلو لہو خیر اس کا تو ہر معاملہ خیر والا ہے ان اصابت ہو سرا معمولی خوشی سے لے کر بہت بڑی نعمت اور خوشی والی چیز اس کو ملتی ہے اس کے دل میں ایمان ہے اور ایمان یہ بتلاتا ہے کہ یہ خوشی دینے والی ذات کون سی ہے اللہ کی ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اللہ کا احسان مند ہوتا ہے وہ خوشی اس نعمت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کا دل اللہ کی طرف کہ یہ خوشی کس نے عطا فرمائی اللہ نے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی اچھی نیند آ گئی اور رات کو جسم کا رواں رواں تھکا ہوا تھا جسم چور تھا تھکے ہوئے تھے آنکھیں بوجھل تھی اور تم ایک معمولی بستر پر سوئے اور گہری نیند آ گئی یہ نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جن کو صحیح نیند آتی ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور یہ مسلمان جو ایمان والا ہے یہ کہتا ہے بستر بہت اچھا تھا نہیں ایئر کنڈیشن کی یہ ٹھنڈک بہت اچھی تھی نہیں ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی نہیں کیوں یہ تو مخلوق ہیں اور یہ اللہ نے پیدا کی ہیں اللہ نے خدمت میں لگائی ہیں اللہ نے یہ فائدہ اس میں رکھا ہے وہ کہتا الحمد للہ احیانہ اماتنا و نشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نیند جو موت کی ہم جن سے ہماری راحت کی اور جہاں تھکاوٹ کے دور ہونے کی کا ذریعہ بنایا تو اس نے نیند سے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تو یہ اللہ اس کے دن کی ابتدا اللہ کے شکر سے ہوتی ہے اور اللہ بڑے قدردان ہیں ایمان والوں کے بول کے ایمان والے کے ہر ہر عمل کے اس کے دیکھنے ہر دیکھنے کے بڑے قدردان اس کے سننے کے بڑے قدردان اس کی سوچ کے بڑے قدردان تو ایمان والے کی ابتدا ایمان کی وجہ سے اللہ کی تعریف الحمد للہ احیانہ بادامہ ماتانہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سلایا بھی لیکن نیند تو موت کی ہم جنس ہے کہ نیند سونے والے کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں تخت پر ہوں اور میں پھولوں کی سیج پر ہوں یا راستے پر ہوں یا مٹی پر ہوں نیند کے بعد ایسی کیفیت اللہ عطا فرماتے ہیں فرمایا اس کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری نعمت کے ملنے پر تو نے میری حمد بیان کی تو یہ نعمت اور اچھی کر کے بڑھا کے دوں گا اور تمہارے لیے اجر بھی لکھ لیا جائے گا لیکن یہ نتیجہ ہے ایمان کا اس سے پہلے ایمان کو بنانا پڑتا ہے یقین کو بنانا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ جو بیان ہو رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس یقین کو پیدا کرنا پڑتا ہے یہ یقین ہی اس بات کو بتلاتا ہے مسلمان کپڑے پہنتا ہے تو دنیا والے تو کون سے برانڈ کا ہے اس کا رنگ کیسا ہے سیاہ کس نے ہے وہ تو آفاق ہی میں گم ہے وہ تو ان چیزوں میں گم ہے لیکن ایمان والا کپڑے پہن کر کیا کہتا ہے الحمد لله مني کسانی قوة او بھائی ربی ہمارا وہ ہے خالق ہمارا وہ ہے رزاق ہمارا وہ ہے ساری کائنات کو اس نے ہماری خدمت میں لگایا اس نے انسانیت کی شرافت ہمیں بخشی اور اپنی عبادت کا تاج ہمارے سر پر رکھا کہ یہ کون ہے ساری کائنات اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ یہ انسان کے لیے مسخر ہے آسمانوں کا کھڑے رہنا سورج کی یہ رفتار اور اس کی یہ حرارت اور یہ روشنی چاند کی چمکنا چاندنی ستاروں کی جگمگاہٹ ہواؤں کی روانی پانی کا یہ بہنا چشموں کا یہ ابلنا اور جنگلوں میں درختوں کا اگنا یہ سب مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہے پر میں انسان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا اور انسان کو اللہ نے اپنی چاہت والے احکام کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر یہ دیا رش کرتی ہے فرشتوں نے رشک کیا اے اللہ آدم اس کی اولاد آپ کی عبادت کرے گی آپ کی خلافت کی مستحق ہوگی ہم نور سے بنے ہوئے کب سے تیری عبادت میں لگے ہوئے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے ہمیں یہ دے دے اللہ نے فرمایا تم نور سے بنے ہوئے ہو تم تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے تم میں نقش بھی نہیں ہے نہ تم میں شرارت اور شر ہے نہ تمہارے خلاف شیطان ہے یہ خلافت کا مرتبہ تو میں نے اپنے اس بندے انسان کو دیا ہے اس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے یہ ایمان کی بنیاد پر شر کو پیچھے کرے گا اور خیر کو آگے کرے گا اور یہ مخلوق کی ماننے کے بجائے اپنے سر کو میرے سامنے جھکائے گا یہ میں نے عظمت انسان کو دی تو ایمان والوں تو کپڑے پہن کر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور اللہ نے مجھے عطا کیا حالانکہ کپڑے کے پیچھے کھیتوں میں کھیتوں میں کھیتوں میں کپاس کا اگنا پھر عورتوں کا یا مزدوروں کا اس کو چننا پھر جو ہے فیکٹری میں لا کر بنولوں کو الگ کرنا اور پھر اس کی صفائی کرنا اور پھر دھاگا بننا اور دھاگے سے اتنے بہترین قسم کا کپڑا بنانا کپڑے کا مارکیٹوں میں آنا اور مارکیٹوں سے درجی تک پہنچنا اور درزی کا ماہر درزی کا اس کپڑے کو کاٹنا اور سینا جو آفاق میں گم ہیں ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ تو اپنی زبان کو گھساتے ہیں انہی کی تعریف میں لیکن جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے جس سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے وہ کہتا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور جس نے مجھے یہ عطا کیا نہ میری طاقت کا اس میں کوئی دخل ہے نہ دنیا والوں کی دنیا کی ہنر کا اس میں کوئی دخل ہے یہ مہربانی تو میرے رب کی ہے اللہ فرماتے ہیں تم نے میں نے تم تک کپڑا پہنچایا اس پر تم نے میری تعریف کی اب اس سے اچھی نعمت تمہیں عطا کروں گا اور تمہاری اس تعریف کرنے پر میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ اکبر کھانا سامنے آیا کھانا آیا ایمان اتنی بڑی دولت ہے ایمان جتنا بڑا علم ہے اور ایک حق کو پہچاننا ہے کہ وہ زمین کے ذروں سے لے کر فضاؤں کی ہواؤں سے لے کر پہاڑوں اور میدانوں کو چھوڑ کر سورج یہ فضاؤں کی تحفشائیں سورج چاند ستاروں کو چھوڑ کر آسمان اور فرشتوں کو چھوڑ کر ایمان والا پہنچتا ہے اللہ تک کہ اگر یہ کھانا مجھے کھلایا ہے تو میرے اللہ نے کھلایا ہے الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي من غير حول مني ولا قوة کیا یہ الفاظ بول رہا ہے کہاں اس کا ذہن پہنچ گیا کہاں اس کے ایمان نے کہاں تک اس کے خیال کو پہنچایا اور پھر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی قدردانی تمام تعریفیں اور صلاح کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق بنا کر عطا کیا میرا اور کسی دنیا کی مخلوقات کا اس میں کوئی دخل نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس شکر کرنے پر آئندہ اچھا کھانا تمہیں عطا کروں گا اور تم سے جو خطائیں بھولے میں ہو گئی تمہارے حقیقت کو پہچان کر اس زبان پر میرے شکر والے الفاظ لانے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اللہ ایسے قدردان ہیں وہ عظیم انسان اللہ نے ہمیں بنایا وہ عظیم انسان اللہ نے بنایا صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے اور کب سے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہے اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں کیسے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے خیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ تو جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے یہ حالات اترتے ہیں صحابہ کرام صحابہ کرام تھے ان کے ایمان کا کیا کہنا چند صحابہ چند سینکڑوں میں بھی نہیں دہائیوں میں شاید ہوں یا اکائیوں میں ہی ہو چند صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی وہ شکل و صورت جو آنکھوں سے نظر آتی ہے ایک دل کا نور اس کی روشنی اس سے پہچاننا وہ تو ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے ایمان والا دیکھتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے اور ظاہری آنکھ سے ظاہری آنکھ چند صحابہ ہیں چند دہائیوں میں بھی نہ ہوں دبلے پتلے جسم ہیں بوسیدہ کپڑے ایسے ہیں کہ پھٹن کی وجہ سے حضور سے شرم کر کے ایک دوسرے کی ہوٹ کرتے ہیں صحابہ کی حالت تھی اور بھوک کی وجہ سے ان کے گال پشکے ہوئے تھے رونے کی وجہ سے آنکھیں دسی ہوئی تھی لیکن چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو حکم ہوا جاؤ اپنے میرے میرے بندوں کے پاس اپنے صحابہ کے پاس اور بتاؤ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ نے دیکھا ادب میں بیٹھ گئے متوجہ ہو گئے اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دل ایمان سے بھرا ہوا زبان سے ایمان کے اچھے لگتے ہیں صحابہ نے یہ کہا کہ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ہم نعمت اسلام کے ملنے پر سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں پہلی صف میں انبیاء ہیں پھر دوسرے صف میں صدیقین ہیں تیسری صف میں شہداء ہیں اور پھر صالحین ہیں انعمت علیہم کہ جن پر آپ نے انعام کیا اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے منہ پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیش کر رہے ہیں وہی ذات تو اس کی قابل ہے کہ تعریف اس کی کی جائے وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی پاکی کو بیان کیا جائے ہم تعریف کریں نہ کریں وہ تعریف والا ہے ہم تعریف کریں گے تو ہماری تعریف کرنے سے اللہ ہمارا درجہ بلند کر دے گا اے ایمان والے تیرا الحمد کہنا اور تیرا سبحان اللہ کہنا زمین کی اوپر والی سطح سے آسمان کی نچلی سطح کی فضا کو نور سے بھر دے گا یہ ایمان کی حالت میں تمہارے یہ بول یہ اتنے معمولی ہیں اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس لیے ہمارے خطبہ اور ہماری بات کی ابتدا بھائی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت اسلام جیسی دولت عطا کی نعمت اسلام کیا ہے کہ پوری زندگی جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں اللہ کے وہ احکام جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے ان احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے ان اعمال کا احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے کہ اللہ نے نعمت اسلام عطا کیا کہ ہر سانس ہر گھڑی ہر جگہ پر ہر حال میں اللہ کا امر موجود ہے ہم اللہ کے امر سے خالی نہیں ہیں اس لیے اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں اکمل لکم دین اکم و وسمن تو علیکم و رضی تو لکم الاسلام دینا احمد محمدیہ فخر کرو آج ہم نے تمہارے دین طریقہ زندگی کو جو میرے احکام پسندیدہ احکام کا مجموعہ ہے اس سے مکمل کر دیا اور یہ میری سب سے بڑی نعمت میں نے اس کو پورا کر دیا تمہارے لیے اور دین اسلام ان احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے حکم کی حقیقت اور طاقت کیا ہے ایک اللہ کا حکم ایک ایک انسان سات ارب انسان ہیں سات ارب روحیں ہیں انسانوں میں اور کلی روح من امر ربی آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے کفار نے پوچھا نا یہودی نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو اگر نبی ہیں تو بہت صحیح جواب دیں گے کہ روح کیا چیز ہے اللہ نے آئے تو اتار دی قصہ تو بڑا ہے کہ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے جب تک یہ روح ہر ہر انسان میں ہے اس کی آنکھوں کی قیمت ہے اس کی زبان کی قیمت ہے اس کے جسم کا حسن ہے اس کے پاؤں کی قیمت اور استعداد ہے جس دن یہ آنکھوں سے دیکھنا زبان سے ایسے بیانات کے دل لرز جائیں آنکھیں ڈوب ڈوبا جائیں خوشیوں سے چہروں پر رونق آ جائے اس کی زبان میں وہ الفاظ میں نے دکھ رکھے ہیں کانوں سے سننا سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کے مقصد کو بدلنا تو یہ اور جو دماغ سے ایسی سوچ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں اور ہاتھوں اور جسموں پاؤں کے سارے کارنامے اے میرے بندو میرے ایک امر روح کی وجہ سے تمہارے اندر ہے یہ روح ہے تو تم انسان ہو اور ساری خوبیوں والے ہو اور سارے اعضا یہ اعمال کر رہے ہیں اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں پھر یہ میت ہے پھر یہ ان کمالات کا مجموعہ نہیں پھر تو یہ ابھی تھوڑی دیر رکھو تو ایسا پھولے گا کہ بچے دیکھ کر چیخے ماریں گے پھر ایسی بدبو اٹھے گی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے اور پھر یہ آزا جو جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آنکھیں نکل کر باہر گر جائیں گی اور پھر یہ کھال پھٹ جائے گی اور پھر پیپ ایسی ہوگی اور پھر بدبو ایسی ہوگی کہ انسان ایک انسان کی لاش پڑی ہو تو فضاؤں کو جو ہے وہ بدبو دار کر دے کہ وہ اللہ کا امر نکل گیا کیا چیز نکل گئی بھائی اللہ کا امر نکل گیا تو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے سات ارب انسان چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارے ان جسموں کے ایمان والے اعمال ایسا کر رہے ہیں کہ ان کے ایک ایک کلمہ جو ہے ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور جو دوسرے لوگ بھی دنیا میں کارنامے کر رہے ہیں اللہ کے اس امر کی وجہ سے یہ امر موجود ہے سارے آزاد جڑے ہوئے ہیں یہ امر موجود ہے ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے اور یہ انسان کہلانے کے قابل ہے اللہ کا ایک امر نکل گیا تو اسی طرح اے امت محمدیہ اے ایمان والو اس کائنات میں اللہ کا وہ دین جس میں لاکھوں عوامر ہیں یہ زندہ ہوگا تو یہ کائنات تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی امن کا گہوارہ بنے گی آفیتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گی اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور جوں جوں اللہ کے عوامر اس سے نکلتے چلے جائیں گے دنیا میں فساد برپا ہوتا چلا جائے گا اللہ نے بتایا میرا کہ ایک امر کی وجہ سے تمہارے سب کے کارنامے ہیں تو اللہ کا دین موجود ہوگا اللہ کا دین موجود اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ نافرمانوں پر اللہ کا یہ دین اور اس کا ایک ایک امر اتنا قیمتی کہ ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں موجود ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم في حال اللہ اللہ جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی اور یہ ایمان والے جو اللہ کہہ رہے ہیں اگرچہ ان کی بازاروں سے اللہ کے احکام نکل جائیں ان کی زندگی کے شعبوں سے اللہ کے احکام نکل جائیں اللہ ان کو قیامت اور سور کا دھماکہ کہ جس سے آسمان ٹوٹ جائیں ستارے ٹکرا جائیں چاند ختم ہو جائے بہار روئی کے گالوں کی طرح پھر جائیں جس سے سمندر میں آگ لگ جائے کروڑوں بموں سے زیادہ دھماکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر میں یہ قائم نہیں کروں گا یہ تو بالکل کمزور ایمان والے رہ جائیں گے اللہ ہی کہہ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ شام سے یا یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم اس ہوا کو سونگنے میں مزہ آئے گا لیکن ان کی روحیں بڑی آسانی سے نکلتی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روحوں کو قبض کر لیں گے کوئی ایمان والا نہیں رہے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ولادت کا سلسلہ بھی اللہ بند کر دیں گے کہ معصوم بچوں پر اللہ قیامت کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے پھر خواہشات پر چلنے والے اور یہ کہنے لگے کہنے والے جسم ہمارا ہے ہم جیسے اپنی مرضی کریں اللہ فرماتے ان پر میں قیامت کو قائم کروں گا تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کامیابی بالکل شارت سے زیادہ قریب اور کامیابی کا جو ہے سرمایہ ہر ایک کو برابر دیا حکومتیں عہدے اور کارخانے اور دکانیں اور تجارتیں اور جائیدادیں اور محلات اور گھر یہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے اللہ نے تقسیم کیے ہیں کامیابی کا کامیابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اس لیے فرمایا نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں اس لیے انسان کا اصلی سرمایہ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہونا یہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے دنیا کا سرمایہ تو ایسا ہے محل بنایا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا نہیں سکتا کتنے پلنگ ہیں کتنی مشہریے ہیں کتنی پھولوں کے سیج ہیں ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا کتنا مال کمایا ہوا ہے اس کے ڈھیر ہے لباس ہے ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے لے کر جانا اور یہ یہ سباب تو ایسے ہیں حکومتیں ٹیکس لگائیں گی تو آپ کے مال پر امیگریشن والے آپ کے مالوں کو روکیں گے تو آپ کے مال پر اور اس طرح چور چوری کرے گا تو آپ کے یہ ظاہری اسباب اور اموال کو اور اگر لڑائیاں ہوں گی تو آپ کے ان عہدوں پر لیکن دینی سرمایہ ایسا ہے ایمان اور اعمال ایمان اور اعمال اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ایمان رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ اللہ سے جو عہد کیا ہے کتنا بڑا عہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ اللہ نے ہم سے عہد کر لیا جیسے ہم اداروں میں جب ہم ہمیں نوکری دی جاتی ہے اور ان کا جو ہے جو عہد نامہ لکھا جاتا ہے اس میں اپنے دستخط کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اللہ سے یہ عہد ہے اے اللہ ہم نے آپ کو الہ خالق اور مالک اور سب کچھ کرنے والا اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اگر ہماری ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تیرے آپ کے لیے تو یہ اتنا اونچا عہد ہے اللہ سے کہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا سن لو اے کائنات اللہ نے اپنا ذاتی نام اور قسم کھا کر فرمایا جس نے مجھ سے لا الہ الا اللہ کے صورت میں عہد کیا یہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کے جان اور مال کو اللہ نے جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا یہ جان ہماری جان نہیں ہے یہ جسم اور آگا ہمارے جسم نہیں ہے دیے بھی اللہ نے تھے لیکن اس نے حقیقت کو پہچانا اور اللہ سے عہد کر لیا یہ عہدے اور یہ مال اسباب اور یہ گھر اور یہ زمینیں اور یہ شکلیں یہ میری نہیں ہے بلکہ کس کی ہیں اللہ کی ہیں کیا مطلب کہ جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق میں استعمال کروں گا اس لیے اللہ نے دین بھی ایسا اتارا کہ جس کا تعلق ہماری جانوں کے ساتھ جس کا تعلق ہمارے ہر عضو کے ساتھ جس کا تعلق اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کے ساتھ آیا جس کا تعلق ہے کہ یہ اللہ نے خرید لیا تو اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق اس لیے کہتے ہیں جیسے اللہ شارت سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کو پکارنا سب سے آسان ہے تو کامیابی بھی شارت سے زیادہ قریب ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ دل کے یقین کو ساری چیزوں سے موڑ کر انی وجہ تو السماوات والارض کہ میں نے ساری کائنات سے دل موڑ کر اس اللہ کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو یہ اصل سرمایہ ہے اور سارے آزا اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان آزا کو ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے دنیا میں تھوڑے سے پیسے کمائے تو جیب میں رکھتے ہیں اور زیادہ ہو گئے تو پھر لاک میں رکھ دیتے ہیں اور زیادہ پیسے ہو گئے تو بینک میں جمع کر دیتے ہیں اسباب کو صحت ساتھ لے کر جا نہیں سکتا لیکن ایمان نماز اللہ کا ذکر اچھے بول اسی طرح انسان جو اللہ کا حکم ادا کیا یہ سارے اعمال کا نور انسان کے ساتھ ہوتا ہے کوئی بارڈر والا اس کو روک نہیں سکتا کوئی حکومت اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی کوئی امیگریشن والے روک نہیں سکتے نہ ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے نہ چور چوری کر سکتا ہے اور ان اعمال کا ایک نور ہوتا ہے جس سے زمین اور یہ فضائیں یہ پہاڑ اور یہ ٹیلے اور یہ ریت کے جو ہے ریت کے ٹیلے یہ ریگستان اور یہ نباتات حتیٰ کہ جانور اور دریا بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اتنے ایمان والا اور اتنے اعمال سرمایہ والا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے قدردان کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس کا تعارف کراتے ہیں اور جبرائیل کے ذریعے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو یہ بندہ میرا محبوب ہے اس سے محبت کرو اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو ایک ہماری کتابوں میں قصہ لکھا ہے فرزت ایک شاعر تھا تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ بیت اللہ میں تشریف لائے اس وقت وہاں اس کوئی بڑا آدمی بادشاہ بھی موجود تھا یہ وہ بادشاہ ہے موجود ہے اس نے وہ تو اللہ کا گھر ہے وہاں تو سب برابر ہیں تو اس نے حضرت اسود کے لیے استلام اور چومنے کے لیے کوشش کی تو بڑا بھی برق تھا لوگ راستہ ہی نہ چھوڑیں ہر ایک کا شوق ہے بھائی تو اللہ کا گھر ہے میں استلام کروں جتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے اور ان کے آتے ہی لوگوں نے دیکھا تو جناب لوگ چھٹ گئے بیچ میں راستہ بن گیا اور وہ آ گئے اور آ کر استعلام بیت اللہ جہاں ایڈریس اس کو چوما اور پھر طواف کرنے لگے بڑا عجیب منظر تھا تو کسی نے کہا یہ کون ہے تو کسی نے کہا دیا جی، پتہ نہیں یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتے تھے تو فرزدق شاعر تھا کیا کہہ رہے ہو یہ کون سی ہستی ہے اس کے پاس ایمان اور اس کے اعمال اور تقوی کیا ہے ہاں، تعریف البتحا یہ وہ ہے کہ جس کے قدنے کی چاپ کو یہ بتہا پہاڑی سلسلہ جانتا ہے ولبئی تو عارف ہو ولحل ولحرم ہو بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور حرم بھی اس کو جانتا ہے اور حرم کے علاوہ روئے زمین پر جہاں چلے جائیں ان کا ایمان کا نور ان کا تقوا ان کا اللہ سے تعلق ان کی عبادات یہ سر زمین جس کو سمجھتی ہے اور اس سرمایہ کو بنانے کا جو وقت و مہلت ہے یہ زندگی کے ایام ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ جب تک چند سانس باقی ہیں ہمارے یہ زندگی کے سانس ہیں اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے کہ اتنے بڑے سرمایے کو وہ غفلت میں گناہوں میں گزارنا تو ہلاکت ہے پہاڑ سے گرانا ہے آگ میں ڈالنا ہے چھری اپنے سینے میں گھونپنا ہے یہ تو بڑی ہلاکت کی بات ہے گناہوں کا ارتکاب صرف غفلت میں ایک ایک سانس کو گزار دینا اس پر بھی قیامت میں حسرت کی وجہ سے آنسو سے رونا پڑے گا کہ میرا یہ سانس غفلت میں کیوں گیا اسی لیے تو اللہ نے چکھلایا ہے کہ یہ کہا کر اور ظلمنا انفسنا اللہ وقت کی دیکھو جس کی مو اللہ فرماتے ہیں جب تک اللہ کا امر روح باقی ہے سانس چل رہا ہے ساری کائنات کو تمہارے لیے مستخر کیا ہوا ہے اس وقت تک جو موت کا وقت آنے والا ہے اور موت کی رسی کھینچنے والی ہے اور زندگی ختم اس وقت تک تم اس کو غریب سمجھو اور یہ ہم نے ہی سب کچھ دیا ہمارے اوپر ایمان ہمارے دین اور اعمال کے لیے جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کر لو موت کا وقت آنے سے پہلے جب موت کا وقت آیا کہ اب سانس اگلا نہیں ملے گا فیقول رب پھر انسان چیخے گا پکارے گا اور وقت کے ایک سانس کو مانگے گا اے اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں اللہ فرماتے یؤخر اللہ جاء اجلها بغیر مانگے اپنے فضل سے تمہارے سانسوں کے چلنے کے لیے تمہارے جسم کے کتنے نظاموں کو میں نے چلایا اور تمہارے جسم کے سات ارب انسانوں کی زندگی کے لیے میں نے اپنی زمینیں کے سینے پھاڑ کر گلے اگائے آسمانوں سے پانی برسایا تمہارے لیے سورج اور چاند چلائے میں نے موسم بدلے اور ہوائیں چلائی فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگایا یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا تھا اب ایک سانس بھی تمہیں زیادہ نہیں دوں گا اے اللہ اس وقت کی اس قیمتی وقت اور نعمت کو ہم نے غفلت میں گزارا ظلمنا انفسنا وہ علم لنا اتنے بڑے سرمایہ کو غفلت میں گزار کر ضائع کرنے سے کسی دوسرے پر نہیں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اے اللہ مغفرت فرما دے اس میں اس وقت کے سانسوں کا عظمت اللہ بتلا رہے ہیں کہ چیخو گے پکارو گے ایک سانس بھی نہیں اور ایک قرآن کی روایت کا مفہوم ایسا کہ یہ کافر پوری دنیا اور دنیا کی طرح ایک اور دنیا اگر اللہ فرماتے ہمیں دے دیں اور ہم ایک سانس ہم سے مانگے تو ہم ایک سانس بھی اس کو نہیں دیں گے یہ ایسی قیمتی چیز ہے ابھی کیا لولا اخر تنی مجھے چند سانس مل جائے اس لیے تاکہ میرے تو انتخابات ہو رہے تھے میں بادشاہ بن جاؤں کارخانے کی چابی ملنے والی تھی اس کو اسٹارٹ کر دوں زمین کا مالک بننے والا تھا اس میں بیج اگا دوں گھر میں بس لے بچوں کو لانا تھا اس میں جو ہے میں اس میں کیا کہتے ہیں میں اپنی زندگی گزاروں اور گاڑی میں نے خرید لی تھی اس پر سفر کروں نہیں نہیں نہیں نہیں اس کے لیے نہیں سب دفعہ تیری دی ہوئی جان اور مال کو تیرے لیے خرچ کروں وہ اکم من صالحین اور میں بھی تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں اللہ فرمائیں گے اب وقت گیا قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا گیا بیانات کے ذریعے اہل اللہ نے تمہیں سمجھایا دن رات کی گردش ہر ہر چیز اللہ کو بتلانے والی ہے یہ ایام میں نے تمہارے تمہارے تمہارے اوپر بھیجے تمہیں ڈرانے والے لیکن تم اندھے بنے رہے اب ایک سانس بھی تمہیں نہیں دوں گا دفعہ میں سکتے کروں وہ اکم صالحین اور میں جہاں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں بولیں اللہ نفسن اذا جا اجل ہوا اور اللہ کو معلوم ہے بخوبی اچھی طرح کہ تم نے جو جو اعمال کیے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس لیے بھائی ہماری سب سے بڑی زندگی کا سرمایہ یہ زندگی کی سانس ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں اور کامیابی کا سرمایہ فقیر سے لے کر بادشاہ تک اللہ کی ذات پر ایمان اور جسم سے شادر ہونے والے نیک اعمال ہیں یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے اے میرے بندے جیسا تمہارا میری ذات پر یقین ہوگا ویسا میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا اور اپنی قدرت کو استعمال کروں گا آج جمعہ تھا جمعے کے دن آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھی جائے اور سورہ کہف پڑھنے سے اس کی اب شروع کی اور آخری آیت پڑھنے سے آیات پڑھنے سے اللہ دجال جیسے فتنے سے بچائیں گے سب سے بڑا فتنہ آج دنیا والے دنیا کی چمک چون اور دنیا کی چیزوں سے ان سے یہ ہوتا ہے بتلا رہے ہیں اور مسلمان پھر سلسلے چلے رہا جا رہے ہیں اور انسان ان یہ بے یقینی اندھیرے کی ظلمات کے سمندر میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا کہ اللہ اس کو ایسی طاقت دیں گے زمین سے کہے گا غلہ ہوگا تو غلہ اگائے گی جو کہتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے ہم تو اس کو مانیں گے وہ تو اس کو خدا مان لیں گے اور جو کہیں گے نہیں ہم ایمان بالغیب والے ہیں کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے فرما جو سورہ کہف پڑے گا دجال کے فتنے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بس یہ آخری اور جس کے ختم کرنے کے لیے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے تو بہرحال وہ تو دوسرا قصہ ہے دوسری طرف بات جا رہی ہے تو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں اور سورہ کہف میں کیا ہے چند نوجوانوں کا ماشاء اللہ مجمع ہر قسم کا ہے لیکن یہ خوبصورت نوجوان اپنے آپ کو ساری اور غفلتوں سے جو ہے پیچھے ڈال کر فارغ کر کے اس میدان میں جمع ہے اور اللہ کتنے قدردان ہے جو شروع میں سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے چند صحابہ ہیں شاید دھائیوں میں بھی نہیں بڑے پرانے کپڑے ہیں گال پسکے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس زبان سے اللہ کی تصویر اور تقدیس بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا اللہ ما اجل سکون اللہ تو میں میں اپنے رب کا واسطہ قسم اور ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کیا اسی لیے بیٹھے ہو صحابہ کرام نے بھی بالکل صاف بڑے صاف دل والے تھے بڑے صاف گو تھے ذرا برابر ہیر پھیر نہیں تھے اللہ ما اجل سنا اللہ اے اللہ کے رسول ہم بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا اے میرے صحابہ میرا سینہ اور دل تم سے کوئی میل والا نہیں ہے میرے سینے میں کوئی تمہارے بارے میں وہ جہاں غلط بات نہیں ہے میں صاف دل والا ہوں اور صاف دل جانا چاہتا ہوں اس دنیا سے میرے امتی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل ہو ایسا نہیں لیکن تم بات کو ہلکا سمجھ کر کچھ بتا دی کچھ نہیں بتائی اس لیے میں نے تمہیں قسم دی ہے کیونکہ بات اور بہت اہم ہے تم نے بتا دیا تو میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ اپنے ان ممتیوں کو یہ بتا دو کہ عرش پر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کر نعمت اسلام کے ملنے پر ہم کر رہے ہیں یہ پانچ چھ لاکھ کا مجمع اور یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوا اور ان کا مقصود صرف اے اللہ آپ راضی ہو جائیں اے اللہ دردر کی ٹھوکر خالی ہم آپ سے صلاح کرنے آئے ہیں آپ سے تعلق جوڑنے آئے ہیں آپ کو راضی کرنے آئے ہیں جو یہی مقصود یا کوئی اور دنیا کی چیزیں مقصود ہیں اللہ اکبر لاکھوں کا مجموعہ اور وہ تو چند تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے صحابہ اور یہ تین دن ہاں ایک رات گزر گئی دو راتیں باقی ہیں اللہ اس وقت کو جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح اعمال میں اور توبہ استفار اور اللہ سے مانگنے رونے دھونے میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے فرمائے میرے صحابہ سن لو اللہ نے فرمایا کہ بتا دو ان کو کہ اللہ تمہارے اس جو ہے نعمت اسلام کے ملنے پر شکر جو ادا کر رہے ہو اور سبحان اللہ الحمد کہہ رہے ہو فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں تو ایسا ان اللہ ایسے قدردان ہیں ہمارے اعمال کے ہمارے ایک ایک منٹ کی وہ ایک منٹ کیا منٹ میں تو آدمی کتنی دفعہ سانس لے لیتا ہے دس سیکنڈ میں سانس پانچ سیکنڈ میں سانس لیتا ہے ہر انسان ایک منٹ میں پانچ دفعہ سانس لیتا ہے اگر وہ یعنی نارمل اپنے آپ کو رکھے اس سے زیادہ بھی جو سانس چڑھ جائے آتا ہے تو ایک ایک سانس کی کیا قیمت ہے تو یہ سورہ خاص ہے اس میں اللہ نے اس کو اتارا ہے اس میں یہ کیا ہے چند نوجوانوں کا ذکر ہے جی ہاں پہلے اولفط و ربنا چند نوجوان تھے اور بڑے سمجھدار تھے عقل اور سمجھداری وہ اچھی ہے جو اللہ کی پہچان کروائے اور اللہ کی طرف جو ہے لوٹا دے ورنہ تو یہ دنیا کی ہوشیاری اور دنیا کے یہ چیزوں میں آگے بڑھنا اللہ سے غافل ہو جانا یہ تو حق ہلاکت میں ڈالنے والا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی کی کا پیمانہ اور جو ہے وہ کسوٹی ہمیں دے دی دو قصے ہیں دو حدیثیں حضور کی ہیں ایک تو یہ حدیث ہے کہ صحابہ کے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ اللہ اکبر طلب کرنے والے سب سے بڑے اور علم کو حاصل کرنے والے صحابہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اللہ نے تو کیا ان کا درجہ ہوگا صحابہ کہ میرے نبی کی صحبت اور میرے نبی سے میرے دین کو لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا تک پہنچانے کا ذریعہ پہلے ذریعہ صحابہ بنے گے تو کیا ان کا مرتبہ ہے کیا ان کا مرتبہ ہے تو صحابہ ایسے ہیں تو بہرحال تو صحابہ کو اللہ کے جو ہے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تو بہرحال وہ نوجوان تھے اور وہ بڑے سمجھدار تھے جو ان کی دنیاوی اسلام ممالک میں تو تعلیم کی جگہ مدرسے تھے کہ علم اصل علم علم الہی ہے مدرسوں ہی سے سب کچھ جو علماء یہی علم دیا کرتے تھے بہرحال دنیا والوں کے ہاں ان کے ہاں دنیا کی چیزیں فنون ہوا کرتے تھے وہ سکھائے جاتے بہرحال تو وہ ان کی درس گاہوں میں بڑے لائق فائق تھے بڑے اعلیٰ نمبر پاس تو بادشاہوں کی اور حکومت والوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ جو مخلص ہو اپنے ملک کے لیے کہ بھائی ہم ان سے اپنے ملک کا نظام چلوائیں تو چھ نوجوان تھے یعنی ٹاپ کرتے تھے بادشاہ کی ان پر خصوصی نظر تھی بادشاہ نے کہا کہ آگے جو ہے ملک کے سارے جو ہے معاملات کو یہ سنبھالیں گے بادشاہ کی بڑی عنایت اور وہ بہت سمجھدار تھے لیکن بادشاہ تو تھا کافر اور جب رعایا تھی وہ بھی بتوں کو پوجنے والی اس لیے دنیا ان کے سامنے تھی دنیا کی بادشاہ کی بڑائی کہ جب تک کسی کی بڑائی دل میں نہیں ہوگی طاقت کا روپ نہیں ہوگا نظام ٹھیک نہیں چلے گا یہ چھ نوجوان اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں علماء اور اہل علم اہل حق کو بھی باقی رکھتے ہیں ایسے لوگ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے دنیاوی اسباب نہیں ہوتے تو علماء بھی کہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم کی باتیں بتلاتے تھے وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے اب تھے یہ بہت سمجھدار اچھا علماء کی مجلس میں بھی بیٹھے سمجھدار آدمی موازنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس نے اپنے انہوں نے اپنی درسگاہیں اور بادشاہ کے وعدے اور بادشاہ کے عہدے ان کو بھی سنا اور ان علماء کے علم کی باتیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا دین اس کو بھی سنا سمجھدار تھے اس لیے سمجھ گئے کہ علماء کی بات حق ہے اور بادشاہ یہ تو سب سراسر دھوکہ ہے وہ تو اپنے مقصد اور غرض کے لیے ہم پر کچھ خرچ کر رہا ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سب سے عقل تو ایک صاحب نے اٹھ کر سوال کیا ہے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے سرمایہ کو احتیاط کے ساتھ گزارنے والا کیا ہے کون ہے یہ بڑا یعنی جو کہا کہ زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ اتنا اہم ہے تو مختصر تھا لیکن اس کو کہتے ہیں جب مسائل زیادہ ہوں وسائل کم ہوں تو بہت احتیاط سے جو ہے کام کرنا پڑتا ہے ورنہ پھر رونا پڑتا ہے کہ اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے تھوڑے سے سرمایہ کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے اور سب سے زیادہ عقل مند کون ہے دو سوال تھے اتنا زبردست سوال اور سوال صحابہ کر رہے ہیں اور جواب دنیا کے سب سے بڑے علم والے سید الانبیاء جن پر وہی اترتی ہے وہ جواب دے رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دے دی فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو سامنے رکھنے والا یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اے میرے بندو دنیا میں تمہارے ماں کے پیٹوں میں بنایا میں نے اور دنیا میں تمہاری زندگی کے لیے بے بہا اور انگنت مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگایا لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کا سرمایہ تم نے یہاں سے بنا کر لے کر آنا ہے اور آخرت کی کروڑ ہاں سال کہیں تو یہ بھی چھوڑے ہیں ارب ہاتھ سال کے ہیں تو یہ بھی تھوڑے ہیں پدم ہاتھ سال کے ہیں یہ بھی تھوڑے ہیں ہمارے کیلکولیٹر ہمارے خیالات کے گھوڑے ہمارے حساب زبانیں تھک جائیں کتنی بڑی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے سرمایہ یہ ایمان اور اعمال کا فرمایا یہ دنیا سے تیار کرنا ہے اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے آخرت کی زندگی بھی بنائیں گے یعنی سوچے تو صحیح یہ جی فلاں کو تیس سال قید میں رکھا فلاں کو چالیس سال قید میں رکھا اس کو تہ خانے میں رکھا اس کو الٹا بنا کر الٹا لٹکایا بہت ظلم ہوا بہت ظلم ہوا بہت ظلم ہوا لیکن یہ کیا حقیقت ہے اتنی تھوڑی سی مدت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یا تکلیفوں والی زندگی ہے یا نعمتوں والی زندگی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میں اعلیٰ درجے کی کامیابی اور جنت کی نعمتیں اور رضا لینے کے لیے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی کہ اس میں ایمان اور اعمال کو درست کر لو دنیا بھی تمہاری بنا دوں گا اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے کتنی بڑی بات ہے تو کیا فرم حضور نے فرمایا جو موت کو زیادہ کرنے کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے والا اور دوسری حدیث نے فرمایا القیس لما بعد الموت نفس تو اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے رکھا ہے اس میں شر رکھا ہے یہ نفس تو اللہ کے حکام کو توڑنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اللہ کے حکام کے ماننے پر نفس پر زد پڑتی ہے یہ شریر گھوڑا ہے اگر اس کو سدایا نہ جائے تو فرمایا جب اپنے نفس کو قابو کر لے اور ماں باپ کے لیے اس کی تیاری کر لے اور تیاری کیا ہے اگر سات سال کی زندگی مل گئی اللہ تعالیٰ نے دے دی بارہ تیرہ سال تمہارے بچپن میں گئے تہائی حصہ تم سوتے ہو باقی تھوڑی سی زندگی میں ایمان اور اعمال والا بنا لو فرمایا مند وہ ہے جو نفس کو اپنے اللہ کے دین کے تابع کر لے اس کو مہذب اور مرتب کر لے اور آخرت کے لیے اپنی زندگی سے سرمایا کہ کوئی سانس بھی اس کا ضائع نہ جائے تو بہرحال یہ نوجوانوں کا قصہ تھا جو سورہ صاحب میں اللہ نے ذکر کیا علماء کی بات کیونکہ سمجھدار تھے ان کو لگی کہ ساری کائنات بتاتی اس کو بنانے والا کوئی ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں احکام اور عبادات یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہتے عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے یہ بچے کیونکہ کافر تو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا اور بادشاہ کے سامنے تو بس اس کی بڑائی کی بول جھوٹی تعریف اس کی کرو چاہے دل میں جو کچھ بھی ہو تو جیسے عشق نہیں چھپتا ایمان اللہ سے سب سے بڑا عشق ہے چھپتا نہیں ہے ان کی اداؤں سے اور ان کے جو ہے جو ہے حرکات سے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے تابع اتنے نہیں ہوتے ہوتے بادشاہ کو پتہ لگ گیا بادشاہ کو پتہ اچھا یہ تو مجھے مجھے رب ماننے کے بجائے اور مجھے سپر پاور اور کرنے والا ماننے کے بجائے میرے احسان مند ہو یہ تو اللہ کو مانتے بلایا اور سمجھایا دیکھو تم اپنی جانوں کے دشمن مت بنو اور تمہارے لیے سارے یہ عہدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہمارا سرمایہ لگ رہا ہے بس مجھے بڑا مانو اور میرے مطابق چلو یہ سارے تمہارے لیے راحت ہیں تو جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اللہ کی بات سنتا ہے آخرت کی سنتا ہے تو اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے یہی کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے آخرت کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ جائے اللہ کے احکام میں کامیابی ہمیں نظر آنے لگے اور دنیا کی بے شباتی اور جو ہے نافرمانی کا برائی اور اندھیرا اللہ اسے ہمیں سمجھا دے تو بڑا سمجھایا انہوں نے کہا دیکھو اب بھی تو آرام سے اور اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں سنسار کریں گے پھر ہم تمہیں عبرت ناک سزائے دیں گے تاکہ تمہارے والے راستے پہ کوئی اور نہ چلے نوجوان تھے جمع ہوئے کہنے اللہ نے بڑی مشکل سے ایمان دیا دلوں میں اپنی معرفت کا نور دیا بادشاہ ہمیں تنگ کرے گا کہیں ہماری زبانوں سے اللہ کے اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے تو کیا کرو ہجرت کرو او بھائی جن بازاروں میں ہمارے اخلاق خراب ہوئے یقین خراب ہوا ہماری زندگی بگڑی ہماری زندگی کا سرمایہ ضائع ہوا اس کی وجہ سے آج دنیا ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جانا یہ ایک فطرت اور اللہ کی سنت ہے یہ تبلیغ والے ایسے نہیں کریں نکلو اور بھائی ہیرا گندگی نالی میں پڑا ہوا ہے تو اس نالی میں منو پانی ڈالنے کے بجائے اس کو وہاں سے نکال کر تھوڑا سا گلاس کے پانی سے دھو لو صابن لگا کے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا یہ ایک فطرت ہے تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ اس کو چھوڑ کر جانا ہے شہزادے تھے کب جانا ہے تو پھر جنگلوں میں جانا ہے کسی دوسرے ملک میں جانا ہے کیونکہ تجوریاں بھری ہوئی تھی تو اپنے گھروں سے انہوں نے کچھ پیسے بھی لے لیے اور یہ چھ نوجوان شاہی لباس میں اور ایک مجموعہ بن کر یہ نکلے جو ہے اپنی اس ملک سے کہ چھوڑو یہ جو ہے یہ محلات اور یہ وزارتیں اور یہ حکومتیں اور یہ پروٹوکول اور دنیا کی آسائشیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر اللہ کو نہ پہچانا اور اللہ کو نہ پہچان کر خواہشات پر چلے تو یہ بڑی ذلت والی زندگی ہے اللہ نے ہم جوانوں کے دلوں پر یہ کھول دیا جوان معمولی بات نہیں ہے جوانوں کی جوانی اس لیے فرمائے سات شخص وہ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن یہ زمین تاندے کی ہوگی سورج سوانے پر ہوگا لوگ پسینے میں بھیگے ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا سات انسانوں کو سات قسم کے انسانوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے اور ہر قسم میں کروڑوں لاکھوں انسان اللہ جانتا ہے اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ جوانی کے بعد آنے والا پورا لمحہ پہلا لمحہ اور موت تک اس سے اللہ کے حکام نہیں چھوٹے اس لیے بھائی ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں بالغ ہوتے ہی پہلی ان کی نماز بالغ ہوتے ہی پہلے ان کی زبان کے بول بالغ ہوتے ہی ان کا جو ہے کاموں میں لگنا یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کب ہوگا جبکہ گھروں میں تربیت کا نظام ہوگا اگر ان کو کلمہ نہیں آتا نماز نہیں آتی تو پہلی جو ہے اللہ کے احکام جس لمحے متوجہ ہوئے وہ بےچارے تو نافرمانی میں زندگی گزاریں اس لیے فرمائیں فی عبادت اللہ جوانی میں جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد بھی جوانوں کے ذریعے کی گئی تو اس لیے بالکل نوجوان انفوان شباب میں نوجوان جوان نہیں نوجوان تھے اور یہ نکل پڑے اللہ کی مدد ان کے ساتھ اب یہ جنگل میں جا رہے ہیں تو ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا وہ بھی بہت سلیم الفطرت اور جو ہے دیہات میں رہنے والا ایمان والا تھا انہوں نے کہا بھائی یہ چھ نوجوان بڑے خوبصورت بڑا شاہی ان کا لباس ہے یہ تو بڑے خاندانوں کے معلوم ہوتے ہیں لیکن جا رہے ہیں بستی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف وہ آیا اور ان سے بات کہا کہاں جا رہے ہو کہا بس اس دیش کو اور اس ساری جو ہے دنیا کے آسائشوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف کیوں کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اپنے رب کی معرفت جو اللہ نے ہمیں دیا اس کی حفاظت کرنی ہے کہیں یہ ڈگمگان وہ اتنا بکری چلانے والا تھا اتنا سمجھدار تھا کہ ان کی اس بات سے اس طرح متاثر ہوا کہ جب تم اپنی شاہی وزارتوں اور شاہی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو تو میری بکری اور میری چراغاہ کی کوئی حیثیت نہیں تمہاری صحبت اختیار کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے اور واقعی سعادت کی بات اس کے لیے شمار ہوئی بکریوں کو اللہ کے حوالے کیا جنگل ہے چرتی رہیں گی پانی پیتی رہیں گی وہ تو اللہ ان کو ادھر دے رہا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنا یہ آج سب سے بڑی میری یہ کامیابی اور عزت اور عقل مندی کی دلیل ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا سب آتوں سامو ہوں حتیٰ کہ ہوں تاکہ وہ کتا ان کے پیچھے چلا یہ اللہ کو اتنا عزیز کہ اللہ نے اپنے قرآن میں کچھ کتے کا ذکر بھی کیا کہ لوگ کہتے ہیں وہ تین ہیں تو چوتھا چوتھا ان کا کتا ہے پانچ ہے تو چھٹا ان کا کتا ہے یہ اٹکل پچیس سے کہتے ہیں وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے اب ان یعنی پورے عالم کا انقلاب وہ گئے اب کیا کریں کہ بھائی ابھی تو تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا رات بھی ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے تھک گئے ہیں تھوڑا سا آرام کر لو ایک غار میں چلے گئے اور غار نیچے اترے غار میں چلے گئے ہوا کے آنے کے لیے ایک سوراخ اور روشنی کے لیے ایک سوراخ دروازہ ایسا کہ سورج نکلے تو کرنے پڑے سورج نکلے تو جہاں بائیں طرف سے اور ڈوبے تو دائیں طرف سے اور وہ سوئے اللہ فرماتے ہیں میرے یہ نوجوان اپنی اس آسائشوں کو آسائشوں کو چھوڑ کر ایمان کی میری محبت کو کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں اب میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ تین سو نو سال ہم نے اس کو ان کو اس غار میں سلایا کتنے سال سلایا تین سو نو سال اور اللہ فرماتے وہ نقل لب دات یمینی و دات شمن مرے نہیں تھے مرے تو مٹی میں مل جاتے اور جہاں اللہ جسم کی حفاظت کرتے لیکن مٹی پہ پڑے رہتے اللہ فرما سانس لے رہے تھے اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے وہ نقل ایک انسان خود کروٹ بدلتا ہے اتنی گہری نیند اور اللہ کے ہاں ان کی اتنی عظمت اللہ فرما وکلب دات الجمین و دات شیمال وکل درائے ہی بال وسیط اور کتا جیسے پہرے کے لیے گھر کے سامنے بیٹھتا ہے ایسے جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے اچھا اس کے ساتھ بھی وہی من وہ بھی مٹی نہیں بنا اس کو بھی نہیں مارا اور تین سو نو سال گزر گئے اور اللہ فرماتے و ترشن اور غرب تقرضهم ذات الشمال سورج جو نکل رہا ہے غار اس طرف ہے سورج کی کرنیں آ رہی ہیں فرمایا سورج جب طلوع ہو رہا ہے تو جب بائیں طرف سے کرنیں ان پر پڑ رہی ہیں تو ان کرنوں کو ہم دائیں طرف کر دیتے ہیں ان کرنوں کو کیونکہ کرنوں سے تکلیف ہوتی ہے سورج جب خوب اپنی شباب پر آ جائے اور اب تک ذات شیمان اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو بائیں طرف کرتے ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا اے دنیا کے انسانوں اے امت محمدیہ کے ایمان والو وہ بادشاہ اس کی فوجیں اس کے ہتھیار اس کے جو اسباب اس کی وزارتیں وہ سب گل سڑ گئے اور زمین میں پیبند ہو گئے اور حکومتوں کے حکومت آئی اور ان نوجوانوں کو ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اپنی قدرت کا اتنا بڑا اظہار کیا کہ تین سو نو سال تک سلایا ہم نے تو ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی بنیاد ایمان ہے اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر آتے تھے سورج کا اس روشنی کو لے کر نکلنا کائنات کی بقا کے لیے اتنا اہم نہیں ہواؤں کا چلنا ستاروں کا جگمگانا پانیوں کا بہنا موسموں کا بدلنا اتنا اہم نہیں ہے کیوں ان پر چیزوں پر تعینات کی بقا نہیں ہے جتنا انسان کا ایمان اور اعمال والا بن کر پھرنا ہے اور جتنا نبیوں کا ایمان کی دعوت اور دین کو لے کر پھرنا ہے سورج تو روشنی ہی کر رہا ہے اس کو تو لپیٹ دیا جائے گا ہواؤں سے سانس ہی چل رہا ہے جی ہاں پانی سے زندگی مل رہی ہے لیکن اس ایمان سے ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آفت کی زندگی بھی بنے گی دنیا کی زندگی بھی بنے گی آخرت کی زندگی بھی بنے گی یہ یقین جس کے پاس ہو وہ کہیں بھی ناکام ہو نہیں سکتا جہنم کی وہ آگ جس کی ایک چنگاری دنیا کے پہاڑوں کو اس کے اسٹیل اور اس کی دھاتوں کو جمع کر کے ایک چنگاری اس کے اوپر رکھ دی جائے وہ چنگاری اس پہاڑوں کو راکھ بنا دے جلا کر یہ ایمان والا جب جہنم کے دہتے ہوئے شولوں پر سے گزرے گا پل سرات پر سے تو آتا ہے جہنم پکار اٹھے گی جز یا مومن فن نور ایمان کا قد ایمان والے جلدی سے گزر جاؤ تمہارے ایمان کی ٹھنڈک سے میری جہنم کی آگ بج رہی ہے اس لیے بنیاد ایمان ہے انبیاء کرام اس کی دعوت لے کر آتے تھے اور اسی سے انسان کے عمل کی قیمت بنتی ہے من من عمل صالحا ذکر مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ کہ جی دوسرے مذہب والوں کے اللہ کو نہ ماننے والوں کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں وہ بھی بڑی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں او بھائی نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں نہ وہ آخرت کو جانتے ہیں وہ جو وہ تو دنیا ہی کی زندگی کے سامنے رکھ کر وہ کچھ خیریں کرتے ہیں اس لیے اللہ ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے جب آخرت کو مانتے ہی نہیں تو آخرت کے لیے اور اللہ کو مانتے نہیں تو اللہ کے سامنے پیشی وہاں کیا ان کے لیے ہے اس لیے ان کی بلائیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں ایمان والے کا عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے ایمان والے کا عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے اس لیے ایمان ایک امتیازی چیز ہے حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی دو جماعتیں تھیں اپنا اپنی ذمہ داری ادا کر کے آسمانوں پر جا رہے تھے ایک دوسرے سے پوچھا انہوں نے ایک نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو کہنے لگے جی ہم تو ایک کافر انسان تھا بڑے خواہشات پر چلنے والا لیکن لوگوں سے اچھے معاملہ بھی کرتا تھا اس کی موت کا وقت تھا اور روح نکلنے والی تھی آسمانوں سے اللہ نے حکم دیا اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ یہ کافر مرنے والا ہے اور اس کو مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور اس کے تالاب میں مچھلی ہے نہیں اور اس نے اپنے نوکر یا خادم یا غلام کو کہا ہے کہ شکار کر کے لاؤ کانٹا دے کر بھیجا مچھلی ہے نہیں میرے فرش سے جاؤ سمندر سے مچھلی پکڑو اور اس کے تالاب میں ڈال کر کانٹے میں پھنسا دو اتنی بڑی خدمت فرشتہ آ رہا ہے کام نے تو وہ مچھلی پھیلا ہے جس کو پھنسائی اور وہ نکالی گئی اس کو چیرا گیا بھونا گیا مسالے لگائے گئے اس نے کھایا اور رو نکل گئی او ہو اگر ایمان کی بات نہ ہم کہیں گے بھی بڑا اللہ کا ولی بڑے کرامت والا بڑا کامیاب ہم تو یہ سمجھیں گے اور بھائی جو تمہارے پاکستان میں رہنے والا وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں تمہارے قانون کو مانتا ہی نہیں چاہے وہ کچھ بھی تمہاری خدمت کرے تم اپنے ملک والا اسے نہیں مانو گے کہ اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا اچھا بھائی بڑی بڑی عجیب بات ہے اللہ نے بھیجا فرشتے کو اچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کہ جی ایک ایمان والا تھا بڑے تخوے والا ہر وقت اللہ سے کے سامنے رونے دھونے والا اللہ کے ماننے والا اور اس کی موت کا وقت آیا تھا اس کی موت کا وقت آیا تھا اور اس کو پیاس لگی اور اس وقت کی پیاس کتنی سخت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے کسی متعلق بیٹے کو یا خادم کو یا نوکر کو کہا کہ پانی لے آؤ اور اس کی سراہی یا مٹکے میں پانی موجود تھا اور وہ پانی لینے کے لیے جا رہا تھا اللہ نے کہا جاؤ میرے بندے نے اپنے جہاں خادم کو کہا پانی لے آؤ تم اس سوراہی یا مٹکے تک آنے سے پہلے اس مٹکے کو توڑ لو اور پانی بہ گیا تو اس زمانے میں پانی کا لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی آج تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں شاید کبھی ائ اعلی ربان یہ آج کل کے انسانوں کے سے اللہ دادا پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے بتاؤ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ درمیانی زندگی کی روایت درمیانی درجے کے انسان کی زندگی آسائشیں پہلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ تھی یہ بتائیں اس زمانے میں بادشاہ اگر وہ پانی منگاتے تھے تو اتنی آسانی سے پانی ملتا تھا کیا اب گرمیوں میں اس طرح ایئر کنڈیشن کی ہوائیں نہیں ملتی تھی کیا وہ سفر کرنے میں اس طرح کے جہاز اور گاڑیاں انہیں ملتی تھی اس طرح کے روڈ روڈ بنے ہوتے تھے کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی اللہ ان نعمتوں پر اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان سے شکر ادا ہوتا ہے ایمان سے زندگی بنتی جو پہلی حدیث پڑھی تھی کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اگر اس کو خوشی پہنچے تو وہ شکر کر کے اللہ سے نعمت کو بڑھواتا ہے اور نعمت اسلام پر شکر کر رہا ہے تو اسلام روحانی نعمت زیادہ ہوتی ہے مادی نعمتوں پر شکر کر رہا تو مادی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اگر اس کو ناگواری ہوتی ہے تو ایمان اس کا بے چین نہیں ہونے دیتا ایمان اس کا اس کو ذہنی ڈپریشن اور کڑنے میں نہیں ڈالتا اس کا ایمان ہے یہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی اپنے سے ہو یا باہر یہ میرے اللہ کے امر سے پہنچی ہے اور اللہ رحمت الرحمین ہے اس میں میرے لیے فائدہ ہے اس لیے کوئی جگہ فضا نہیں کوئی کسی کے سامنے تذکرہ نہیں وہ صبر کرتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری طرف سے حالات آنے پر ایمان کی بنیاد پر صبر کیا تو میں اپنی قدرت کو اس بندے کے ساتھ کر دیتا ہوں تمہاری زندگی کی قیمت کتنی بڑی ہو گئی اسی لیے حضور رش کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اے ایمان والے تیری زندگی کا کیا کہنا خوشی پہنچے تو اللہ کے ہم کر کے نعمتوں کو اور بڑھواتا ہے اور اگر تکلیفیں پہنچے تو اللہ کی مدد کو ساتھ دے دیتا ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ معابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے اللہ ہے کیونکہ زندگی کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اس لیے ہمارا تو کوئی سانس خالی ہے ہی نہیں اس پر نبیوں نے بھی رش کیا حاج عبد اللہ سے بیان کرتے تھے اور ہماری مشکات میں یہ حدیث ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجے عیسیٰ تمہارے بعد ایک بہت پیاری امت آئے گی اچھی بات ہے اور وہ امت ایسی صفات والی ہوگی کہ ہر نعمت اور خوشی کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور بھائی اس لیے کہتے ہیں ایمان کو بناؤ ایمان کو بناؤ ہر سانس ہمارا قیمتی بنے ہر حال ہمارا قیمتی بنے جیسے جیسے جو میں قصہ ذکر کر رہا ہوں کہ انسان کے زندگی کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کے جان اور مال کو خریدتے ہیں ایمان کی وجہ سے اس کے اعمال ہے اللہ کو نہیں پہچانتا چاہے وہ جتنے دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو دوسروں کو دے گا اللہ دنیا کی چیزیں دے دیں گے اور موت اور موت کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں جب وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا تو ایمان کی بنیاد پر فرمایا کہ وہ امت ایسی ہوگی ہر نعمت اور خوشی کے ملنے پر اللہ کی بے اختیار ان کے منہ سے اللہ کے حمد اور ہم کسے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں دل کا احسان مند ہونا زبان سے اللہ کا شکر اور خوشی کا چھلکنا اور پھر جو نعمت دی ہے جس مقصد کے لیے دی اس میں استعمال کرنا یہ حمد ہے فرمایا کہ وہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کے حمد بیان کریں گے اور حالات کے آنے پر وہ صبر کریں گے ولا علم ولا حلم اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا اللہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کیونکہ نبی تھے اور یہ نبی بھی کیسے کہ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیے کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے اللہ کے امر سے ماں کے پیٹ میں آئے اور اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت میں اللہ لائیں گے اور ان کے ذریعے سے دجال کو ختم کروائیں گے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی تو اس سمجھ اور علم سے عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اے اللہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کریں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے اس لیے حضور نے دعا بتلائی اے اللہ تو نے ہمیں عہدے دیے تو نے ہم نے آسائشیں دی تو نے ہمیں نعمتیں دی ہمیں راحت اور آرام دیا اس لیے کہ شکر کر کے تیری نعمتیں لے لیں اے اللہ ہم تو اترا کر ہم نے تو اس موقع کو ضائع کر دیا ہم تو تکبر کرنے لگے ہم تو تیری نعمتیں تجھ سے ہی غافل ہو گئے ہم نے تو تیری دین کو چھوڑ دیا یہ دعاؤں میں اے اللہ نعمتیں کی دی تھی تاکہ شکر کے ذریعے تیرا قرب حاصل کریں اور ہم نہ کر سکیں اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو تعلیم دی اس لیے ہم دیکھیں اپنی پچھلی زندگی میں کتنی اللہ کی نعمتیں کہ اللہ کا خیال آیا نہیں کیا کیا ہم نے اپنے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور دعا ہے اللہ تو نے پیاس بھیجی تو نے بھوک بھیجی تو نے فقر و فاقہ بھیجا تو نے حالات آپ نے بیماریاں بھیجی آپ نے حالات بھیجے تاکہ صبر کر کے تیرے آپ کی میت کو ہم لے لیں قدرت کو لے لیں اے اللہ ہم نے صبر کے مواقع کو اس اس تیری نعمت کو ضائع کیا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے کتنی بڑی دولت ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے بھائی اللہ ہے ہاں، اے عیسیٰ نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر کر کے پھر اللہ سے لیں گے اور حالات کے آنے پر صبر بھائی آج سب حالات میں پریشان ہیں لیکن اس صبر کی قوت کو جس سے اللہ ساتھ ہوں اس صبر کی قوت کو ہم نے کتنا ضائع کیا کتنا اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ جزا فضا مظاہرے اور نعرے اور نکلنا اور فساد مچانا کتنی بڑی دولت ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر دی اور پریشانی میں مبتلا اللہ کے دین ایمان والے پر حال کا آنا کوئی معمولی بات ہے اللہ دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کے ملنے پر بندہ شکر ادا کر رہا ہے نعمت بڑھاؤں گا اور جہاں تکلیفوں کے آنے پر صبر کر رہا ہے فرما ہوں مصیبت کوئی مصیبت پہنچے تو وہ جگہ فضا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان ہم اللہ ہی کو تو ہیں یہ سب کچھ اللہ نے دیا وہ انہ راج اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں جب اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا صبر کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے میں هم محتون یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اور رحمتیں اور ان کے لیے برکات یہ سب ان کے لیے اور یہی ہیں جو صحیح راہ پانے والے ان احمدوں کے ملنے پر اترانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور حالات کے آنے پر صبر سے جمنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رسالت والی ذمہ داری ملی اور ہوا حکم ہوا کہ پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر اس کلمے کی دعوت دیجیے اور آپ نے اس کلمے کی دعوت کو دیا اور اپنی قوم کو جمع کیا آپ کو حکم ہوا اپنے گھر سے ابتدا کیجیے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا یعنی مرد اور عورت اللہ کی طرف سے احکام اور دین کی ذمہ داری میں سب برابر ہیں دونوں پر ذمہ داری ہیں دونوں پر ذمہ داری ہیں یہ دینی ماحول بنے گا اور ہمارے نسلیں وہ تربیت پائیں گی یہ مرد بھی دیندار ہو عورت بھی دیندار ہو وہ بھی اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو فضا کرنے والا یہ بھی پھر بچے بھی دیندار بنیں گے پھر بچے بھی دیندار بنیں گے اور ان بچوں کی دینی تربیت یہ ماں باپ کے ذمے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم عورت تھی کہ جن کا چناؤ اپنے نبی کی صحبت حبیب اللہ اللہ اپنے حبیب کی صحبت اور بیوی بننے کے لیے اور ان کے بچوں کی ماں بننے کے لیے اور کتنا یہ بائیس تیئیس سال ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے ان کا چناؤ کیا بہت سمجھدار عورت تھی اور بہت بڑی تاجرہ تھی مکے کی تو و فاقے والی زندگی تھی کچھ تاجروں کی تجارت چلتی تھی ان کی تجارت کیسی کہ مکہ اور شام مکے کا سامان یہاں کی چمڑے کی چیزیں شام میں جا رہی ہیں اور شام کی بنی ہوئی مصنوعات مکے میں آ رہی ہیں گھر نعمتوں سے بھرا ہوا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حضور کے عقد میں آنے سے پہلے حضور کی زندگی فقر و فاقے والی تھی بڑی تنگی والی تھی بھوک اور پیاس کے ساتھ زندگی چل رہی ہے لیکن اللہ نے یہ اپنے یہ تو اللہ کے حبیب ہیں یہ ان کو ذمہ داری دینی ہے تو چل رہے تھے ان کی زندگی شادی ہونے ایسی وفادار اور ایسی محبت والی کہ جو کچھ حضرت خدیجہ کا تھا وہ حضور کا تھا تو یہ پندرہ سال نبوت والے یہ حضور کے فراوانی میں گزرے گھر میں کھانا پینا ہے روٹی ہے لباس ہے ماشاء اللہ جیسی اللہ کی اللہ کے نبی ہیں لیکن جب یہ ذمہ داری ملی کہ میرا پیغام پہنچاؤ اور اس کے لیے سب کچھ لگاؤ اور فرمایا اپنے گھر والوں کو دعوت دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے پہلے بھی سارا قصہ ان کو بیان خدیجہ اب تو اللہ کا حکم آیا تمہیں دعوت دوں لہذا اب خاموشی اور مسلحت سب پیچھے کرو اور لات اور عزا سے برات کا اعلان کرو لات اور عزا سے برات یہ باطل ہیں یہ غرا نہیں ہے اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ وہ بھاگ والی ہستی تھی کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کی جن دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کے لیے چنا بلا وہ کیسے پیچھے رہے اللہ کے رسول سب سے پہلے آپ اپنی دعوت کی ابتدا اپنے گھر والوں مجھ سے کر رہے ہیں لہذا میری کام کامیابی کہ فوراً اس میں جو ہے آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی اللہ تعالیٰ کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما او ایمان والو ان نفحات تم انجینئر تم ڈاکٹر تم تعلیم یافتہ انتظار میں رہتے ہو کہ حکومت کی طرف سے کتنی سیٹیں ہیں اس کا اعلان ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے فرمایا اے ایمان والو تمہارے رب کی طرف سے ہر وقت رحمت کی لہریں اترتی ہیں ہر وقت رحمت کی لہریں اترتی ہیں اور دنیا میں رحمت کی لہریں کس لیے ریشم کے کپڑے نہیں پھولوں کی سیج نہیں حلوے اور مانڈے نہیں رحمت کی نہریں اللہ کے احکام کی صورت میں اترتی ہیں کیوں دنیا کا چھوٹا سا برتن ہے اس میں تو ایک انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی اور دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو دنیا اس کے دین کے بدلے میں دنیا دے دیں نہیں نہیں تمہارے لیے تو اللہ نے آخرت میں نعمت رکھی کہاں نعمتیں رکھی ہیں آخرت میں تو رحمت کی لہریں اترتی ہیں اللہ کے احکام کی صورت میں دینی تقاضوں کی صورت میں فتح اپنے آپ کو اس پر پیش کر دو توقف نہ کرو تردد نہ کرو کیوں یہ رب العالمین کا حکم ہے اور اس کے پیچھے کامیابی چھپی ہوئی ہے اس کے لیے تم دنیا میں کچھ لگاؤ گے شروع میں لگنا تھکنا نظر آئے گا لیکن اسی میں تمہاری عزت کامرانی اور تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں چھپی ہوئی ہے ان فی الدہر نفحات جب اللہ کی طرف سے دینی دین پر چلنے آکام کے تقاضے آئے اور اس سے بڑی بات دین کی محنت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کی رحمتوں کو لے لو اب خدیجہ نے اس کا سو فیصد جو ہے اس اس کو کو سچا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے آپ اس دعوت کو لے کر مجھے بتا رہے ہیں اور مجھے دعوت دے رہے ہیں انت اول و میت ہو وہ انا اول و میت تجیب لہٰذا میری شادت یہ ہے کہ میں فوراً آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں کہ اللہ تیرے یہ دین کی مدد کے احکامات تیرے یہ معذنین کی اذانیں اور تیرے طرف سے علماء طرف سے کہ یہ دیر احکام ایک ایک حکم کائنات سے زیادہ قیمتی اے اللہ ہم اس کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہے نا سب کے سب انشاءاللہ شاء اللہ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ اس دعوت والے امر کو مجھ پر پیش کر رہے ہیں تو میری سعادت یہ ہے کہ فوراً میں قبول کرتی ہوں اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سب لات اور عزا اور منات اور یہ سب سب غلط سارے طریقے غلط ایک اللہ میرا الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقتدا اور میرے رہبر اور رہنما ہیں اس کو فوراً کہا لیکن یہ الفاظ بھی حد تک نہیں تھا کتنی بڑی دولت ایمان کا نور اللہ کی معرفت کا نور یہ دل میں آیا اور لوگ جو جو کہتے ہیں میری مرضی ہم اپنے منمانی پر چلیں گے بتوں کو پوجیں گے ان کی گمراہی اور ان کا نقصان اور ان پر ترس اتنا زیادہ آیا کہ اپنی ساری آسائشوں کو بھول کر اب اپنا مال اس دین کے لیے خرچ لگانا شروع کر دیا اور بھائی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ساری انسانیت کا غم اور درد تھا نہ وہ درد سونے دیتا تھا نہ وہ درد جا دنیا کے کاموں میں لگنے دیتا تھا کہ میری امت کیسے نقصان اور جہنم سے بچ جائے یہی فکر صحابہ کرام کا تھا اور یہی جو کلمہ پڑتا تھا فوراً اس کو یہ فکر لگ جاتا پھر اپنے کھانے پینے اپنے اچھے کپڑے اپنے راحت و آرام کی کوئی فکر نہیں انسان یہ جو چاروں طرف اور پھر وہ حضور کے رشتہ دار اور پھر وہ قریش اور مکے کے باسی اور بیت اللہ کے پڑوسی وہ اس گمراہیوں میں اس لیے صحابہ کرام سب کچھ کو پیچھے کر کے اپنی جانوں کو دھوک دیتے تھے لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں آگ والوں آگ پر ڈالا جا رہا ہے ہم اس کو برداشت کر لیں گے اور ہماری پٹائیاں کی جا رہی ہیں اس کو برداشت کر لیں گے سمیا جیسی عورت بوڑھی اس کو چیرا جا رہا ہے وہ اس کو برداشت کر لے گی لیکن اے قریش اے مکے والو ہم اس پیغام کو تم تک پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے وہ تو کہتے دعوت کو چھوڑ دو مزے سے رو نہیں اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا ابو بکر جیسی ہستی جو اسلام سے پہلے ہی وہ بہت سلیم سلیمتبا آدمی تھے بہت مالدار تھے بڑے عرب عربوں کے نصب کو جاننے والے تھے اور بڑے جو ہے فیصلے والے جج تھے بڑے وہ ان کی اتنی عزت تھی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ملا تو کلمے کو لے کر پھرتے تھے سارے مخالف ہو گئے اتنا ناک میں دم کر دیا کہ ابو بکر جیسی ہستی مکہ کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا مکہ کو چھوڑ کر جانے پہ تیار ہو گئی مکہ کو چھوڑ کر جانے پہ تیار ہو گئی اور بھائی یہ فطرت ہے دین کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے مکے جیسے شہر کو اللہ کے رسول اس بات پر رو رہے ہیں کہ دین کا ماحول بنانے کے لیے ہجرت نبیوں پر فرض ہے مجھ پر بھی فرض ہو گئی جس مکہ میں میں پیدا ہوا جس مکہ میں میرا بچپن گزرا جس مکے کی گلیوں میں چالیس سال گزارے اور تیرہ سال دعوت دے کر کوئی وادی میں نے نہیں چھوڑی لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا یہ دین کا معاملہ اتنا اہم ہے اے میرے حبیب تم مکہ جیسے شہر کو چھوڑ دو آج ہم سے کراچی چھوڑنا مشکل آپ کے اپنے یہ محلے چھوڑنا مشکل اور اب صحابہ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر نکلے آج آج چھوڑ مستقل چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا تھوڑا سا چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ ہمیں اس چھوڑنے کو آسان ہمارے لیے کر دے یہ تو تاریخ ہے اسلام کی ایک بنیاد ہے اور آپ نے فرمایا کہ دینی محنت کے لیے ہجرت ضروری ہے اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں پیدا فرما دیتے آپ ہجرت کرتے ہوئے جو ہے وہ رو رہے ہیں اور مکے کی طرف دیکھ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں تو بہرحال کلمہ پڑھتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے حج نہیں کیا حج فرض نہیں ہوا تھا زکوٰۃ نہیں تھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی روزے نہیں رکھے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نماز بھی نہیں پڑھی جو نماز بھی ان کے بعد گیارہ یا بارہ ہجری میں آئی جب شروع والی نماز تھی وہ نماز کی اور شکل تھی پانچ نمازیں تو بعد میں آئیں لیکن دین کے لیے جو سب کچھ لگایا اس پر اللہ نے حضور نے فرمایا مردوں میں سے کامل بہت ہوئے لیکن عورتوں میں سے کامل ایک روایت کے مطابق چار ایک فرعون کی بیوی جو موسا علیہ السلام پر ایمان لائی اور فرعون کے محلات کی آسائشوں کو لات مار کر اپنے قربانی اختیار کی انہوں نے اور دوسری مریم بنت عمران حضی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور فرمایا تیسری میری بیوی خدیجہ کہ اللہ نے اس کو کمال تک پہنچایا اور چوتھی میری بیوی میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کیا زکوٰۃ نہیں دی نمازیں نہیں پڑھی لیکن دین کے لیے سب کچھ لگانا دین کے لیے سب کچھ لگانا آج ہم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ہے محلوں کو چھوڑ کر کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا لو اس نکلو محلوں کو بدل لو اور ان گھروں کے نقشوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ جاؤ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھتے چلنے کی دعوت شروع کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بنو کی بات چل رہی تھی اتنا ستایا اتنا ستایا کہ مکے کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے رکھتے سفر باندھا اور چلنے لگے تو ایک سردار ابن جغینا نام ہے یا کیا وہ ملا وہ جانتا تھا وہ بکر کی حیثیت ہے ابو بکر یہ کیا سامان باندھ کر تم تو جیسے کہیں جا رہے کہاں مکے والوں نے زندگی دو بھر کر دی کیا انہوں نے کیا مکے والوں کو دعوت دیتے تھے مکے والوں کے لیے اپنی جان لگاتے تھے سب کچھ قربان کر دیا کہ تمہاری کامیابی اتنی ہمدردی اتنی خیر خواہی لیکن انسان جب خواہشات کا بندہ بن جائے تو کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اور کیسے اپنے ہمدردوں کے خلاف اپنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے کتنا اندھا بن کے چلتا ہے وہ سردار کہہ رہا کہ ابو بکر جیسا آدمی مکہ اس سے خالی ہو جائے نہیں یعنی آپ کی تو خیریں ہی خیریں یہ خواہشات پر چلنا انسان کو ایسا اندھا کر دیتا ہے چلے گا ہر نہیں تم نہیں جا سکتے کا پھر کا میری پناہ میں رہو گے میں جاتا ہوں اعلان کرتا ہوں خبردار اگر کوئی مکے کا آدمی تمہاری طرف گھور کے بھی دیکھے انگلی سے انگلی بھی تمہیں لگا لے میں اسے نمٹ لوں گا اور اعلان کر دیا کہ ابو بکر جیسا شخص یہاں سے نہیں نکل سکتا میں نے اس کو پناہ دی ہے لہذا کوئی اس کی طرف گھور کے بھی نہ دیکھے کہ چلو مکے میں رہو مکے میں رہے لیکن مکے میں خاموش رہ کر رہ خاموش رہ کر رہنا ان کو گوارا نہیں تھا کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی دیکھوں اور انسانیت کو اتنی گمراہیوں میں دیکھوں اور ایسے جہنم کی آگ کی طرف اللہ ہمیں بھی یہ فکر عطا فرما دے یہی فکر یہ تبلیغ کا کام مزے کا نہ کام نہیں ہے یہ خوشیوں کا کام نہیں ہے یہ جو ہے دنیا میں عزتیں ہاں، اللہ تو عزت دیں گے لیکن دنیا میں مزے کرنے کا کام نہیں ہے دنیا میں تو اس کی عزت اپنے آپ کو گھلانا اور غمگین ہونا اور دعائیں کرنا اور آنسو بہانا یہ تبلیغ کا معراج ہے اور یہ اس کا مقصد ہے دنیا میں بھی اللہ عزت دیں گے جیسے صحابہ کرام کو دی نسلوں کو اللہ پالیں گے موت بھی مبارک کریں گے اور آخرت میں تو اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میرے میری امت کے یہ افراد جو پندرہویں صدی کے لوگ تھے اور دنیا کے ماحولوں میں دنیا کو چھوڑ کر میرے رستے میں نکلے میرے رستے دین کے لیے نکلے تیرے رستے میں نکلے اے اللہ تیرا نبی تجھ سے سفارش کرتا ہے کہ اپنے شان کے مطابق ان کو اس کا بدلہ عطا فرما دے معمولی بات نہیں ہے ہاں حکومتوں کی ڈیوٹی کو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں حکومتوں کے دیے ہوئے چوراہوں پر کھڑے ہو کر ٹریفک کو کنٹرول کرنا آٹھ گھنٹے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجدوں میں آنا نماز پڑھنا کتنی کمزوری کی بات ہے تبیر بکر صدیق آ گئے ٹھہر گئے لیکن دعوت تو دعوت تو ایسی چیز تھی ایسا غم تھا ایسی کڑن تھی کہ دعوت کے بغیر نہیں رہ سکے اچھا حضرت بکر صدیق کیا کرتے تھے وہ نماز نماز اپنے برآمدے میں پڑھتے تھے اس وقت فرض نماز تو نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی نماز جب تحجد کی نماز رات کو کھڑا ہونا تحجد کی نماز ضروری تھی مسلمانوں کو مل خلی اللہ اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے اچھا قرآن پڑھتے تھے وہ برامدے میں شہن میں کھلی جگہ میں اور قرآن پڑھتے تھے زور سے اور قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور عرب لوگ کافر ہوتے ہوئے بھی قرآن کے اعجاز کو اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے اور جناب عورتیں راتوں کو نیند سے کھڑی ہو جاتی ہیں بچے کھڑے ہو جاتے اور پھر بکر کے ان کی پڑھنے کا کی حلاوت اور مٹھاس اور پڑھنے میں جو اللہ نے انوارات وہ سنتے تھے تو کافر لوگ آ گئے اور اس کافر سے کہا دیکھو ابو بکر سے کہو کہ نماز گھر کے اندر پڑھے اس کی آواز باہر نہ آئے کیونکہ اس کے قرآن اب یہ باہر نکل کر نماز پڑھنا یہ بھی دعوت کی نیت سے تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے ہوئے قرآن کو پیش کرتے تھے پر اکثر اوقات یہ ایسا ہوا کہ جب قرآن کو پیش کیا تو پھر وہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا تو قرآن پڑھنا یہ تو وہ عرب تھے کیونکہ سمجھتے تھے براہ راست بس سمجھتے تھے براہ راست تو وہ تو آگے کہ دیکھو ابو بکر کو منع کر وہ دعوت دیتا ہے اس کا یہ قرآن پڑھنا دعوت دینا ہے ہمارے باطل وہ تو ایک قصہ سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اندھیرے میں اور جب قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل امیہ ابن خلف اور ایک اور تین کافر اندھیرا ہوتا تھا روشنی نہیں ہے دیے بھی نہیں ہے تو وہ حضور کے قرآن کو سنتے روایتوں میں قصہ آتا ہے کہ وہ حضور جو ہے قرآن کو پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے رو رہے رہے ہیں ہیں اور یہ قرآن کو سن دن میں سراسر مخالفت کرتے ہوئے ایک دن حضور نے اپنے کراط کو لمبا کر دیا اور اتنی دیر تک پڑھا کہ سورج کی روشنی ظاہر ہو گئی طلوع ہونے سے پہلے کافی روشنی ہو جاتی ہے اور ان کو احساس نہ ہوا قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور حلاوت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے جو ہم دن میں شور مچاتے ہیں اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں ان کو نہ پتہ لگا اور جب حضور نے تلاوت ختم کی تو ایک دم سناٹا چھا گیا اور وہ حیران ہو ہر ایک نے کہا ارے روشنی ہوتے ہوئے میں یہاں کھڑا ہوں اور پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تینوں وہ کم وقت لوگ تھے کہ جو دن میں صحابہ کو تکلیف دیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دانت پیچھے کہ یہ کیا ہوا جہل ان کا سر خبردار اگر کل کو یہاں آیا قرآن ایسا کلام تھا اللہ کا اچھا دوسرے دن جب رات ہوئی اور رات کو جب حضور اللہ کا کلام اتر رہا ہے وہی کی صورت میں کسی انسان کے شعر نہیں پھنسی کا کوئی خطبہ نہیں بلاغت والے یہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹکے نہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے تو تینوں آ گئے اور تینوں قرآن سن رہے ہیں اور روایت میں تو اس دن بھی ایسا ہوا کہ اجالا ہو گیا اور حضور پڑھتے رہے جب ختم کیا تو ان کو ہوش آیا ایسے مگن ہو جاتے تھے تو قرآن میں اللہ نے تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو نے کہا اے ابن جاغینہ غالب اس کا نام تھا یہ ابو بکر تو راتوں کو قرآن پڑھتا ہے تو وہ آیا اے ابو بکر میں نے تمہیں پناہ دی ہے اور دیکھو میری اتنی عزت ہے کہ میرے پناہ دینے پر تمہیں کوئی تمہارے کو انگلی بھی تمہیں نہیں لگا سکتا لیکن تم قرآن کو اپنے برامدے میں پڑھتے ہو یہ لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ جائیں گے یعنی ایمان میں داخل ہو جائیں گے اس لیے تم قرآن کو اندر پڑھو اس نے کہا او ابن جغنا تمہاری جو پناہ تم نے دی ہے یہ میں اس کو واپس کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنا جو اللہ نے اتارا ہی اس لیے کہ انسانوں کے لیے سناؤ تاکہ اس کو سن کر ان کے دلوں میں ہدایت آ جائے یہ نہیں چھوڑ سکتا کہ اگر تم اس قرآن کے پڑھنے کو نہیں چھوڑ سکتے تو میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں کہ تمہاری پناہ تمہارے حوالے میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں گا میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں گا تو اس طرح صحابہ کرام یعنی اللہ اللہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور وما الجن اے انسان یہ عبادت کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے عبادت کا کیا مطلب ہم نے نماز روزہ حج زکات اس کو عبادت سمجھ لیا عبادت کہتے ہیں غلامی غلامی تو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے وہ ہمارا معبود ہے ہم اس کے بندے ہیں کسی انسان بھی اس کے حکم سے ہم خالی نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی روزی کا انتظام یہ خود کریں ہم ان سے نہیں چاہتے اور نہ ہمیں اللہ سے شام کو جو کوئی دیں یہ ہم نہیں چاہتے بلکہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين اس ایمان اس اس جو ہے عبادت پر آنے کے لیے ایمان کی کتنی بڑی روشنی یہ ساری ایمان کی باتیں میں نے پیش کی کہ ایمان ایک نور ہے جو دلوں میں آتا ہے اس نور کے آنے سے وہ نور دکھلاتا ہے کون سے اعمال تمہیں کامیابی کی طرف یہ اعمال جو دنیا میں بھی نفع دیں گے اور موت کے وقت بھی تمہیں نفع دیں گے قبر میں بھی نفع دیں گے اور میدان محشر میں اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو تو یہ اعمال ہم پیش کریں گے اللہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہہ دیں گے لے جاؤ اس کو اعلیٰ علیین میں لے جاؤ جنت میں اس نے اپنی زندگی کو میری عبادت کے مطابق گزارا تو عبادت ہمارا زندگی اور مرنا ہمارا ہماری معاشرت ہماری عبادات اور ہماری جو ہے تجارت اور ہماری زراعت سب اللہ کے حکم کی بنا پر ہو اور ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین اس کے لیے بنیادی طور پر ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی کہ نماز کو اگر ہم بنا لیں تو پھر سارے شعبوں میں اللہ کے حکم کا ماننا ہمارے لیے آسان یہ نماز ایسے ہی نہیں تھی یہ نماز جو آسمانوں پر ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ نے فرمایا تمہاری امت کے لیے پچاس نمازیں کتنی نمازیں بھائی نمازوں میں لگے رہیں رزق میں پہنچاؤں گا میں ان کے پیٹ بھرنے میں وٹامن سی وٹامن بی اور غذا اور پانی کا محتاج نہیں یہ میری جیسے اصاب کہاں کا قصہ اللہ نے ذکر کر دیا تین سو نو سال وہ جو ہیں غذائیں کھانے والے اور ڈاکٹروں سے علاج کروانے والے اور دنیا کی جو طاقتوں کو استعمال کرنے والے نسلوں کی نسلیں مٹی میں مل گئی اور جو ایمان کی بنیاد پر نکلے تھے اللہ نے تین سو نو سال ان کو جہاں سلایا اور زندہ کیا اور ایک پوری ملک اور قوم کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا تو جلانے والی ذات کون سی ہے تو اللہ جلانے میں کھانے کے محتاج ہیں ہاں ان طاقتوں کے محتاج ہیں کون زندگی دینے والا ہے اللہ فرما پچاس ماں جو میں نے روزی نہیں کہوں گا تم عبادت میں لگو پالوں گا میں وہ ماں اور اردو چوبیس گھنٹے ہیں پچاس نمازیں ہوں تو پچاس نمازیں ہر آدھے گھنٹے بعد نماز پھر وضو استنجا یہ اس سے الگ بات تو ہم تو عبادت میں لگے رہے ہیں اگر عبادت ہوتی تو اللہ ہمیں پالتے وہ تو موسا علیہ السلام کے عرض کرنے سے کہ کم کروائیے نو مرتبہ ہمارے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے نو مرتبہ اللہ بھی کتنے کریم ہیں اللہ بھی اپنے نبی کو بار بار اے نبی چلو تمہاری امت کے لیے پانچ نمازیں کر دی کم کر دی پینتالیس نمازیں او بھائی ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس رب کا پینتالیس نمازیں پھر حاضری ہوئی چالیس نمازیں نو مرتبہ حضور تشریف لے گئے اور نو میں پینتالیس نمازیں اللہ نے معاف کر دی اور پانچ نمازیں رہیں اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد میں نے بڑی طاقتور قوم کو آزمایا وہ تو دو نمازیں پوری نہ پڑھ سکے تمہاری امت پر پانچ نمازیں تو حضور نے بھی فرمایا اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے کہ پانچ نمازیں میں کم کرواؤں کیا میری امت ایسی ہوگی جو پانچ نمازیں بھی ادا نہیں کرے گی پانچ نمازیں لے کر حضور آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے میرے نے بھی میرے بندوں اور بندیوں کے لیے اپنی امت کے لیے پانچ نمازیں لے کر جا رہے ہو تو سن لو نمازیں پانچ پڑھیں گے اور سوا پچاس کا دوں گا اور یہ نماز وہ ہے کہ میرے معذن چھ دفعہ میری بڑائی کو بیان کر کے میرے گھروں سے آوازیں لگیں گی اللہ کا گھر دنیا والوں کے درباروں پر جانا جانے کی ہمیں کارڈ بھی اللہ کے جیسے کوئی نہیں بھی کارڈ پہنچ کے کارڈ لے جاؤ دروازے پر آؤ گے کارڈ کارڈ دکھاؤ گے تو آنا آنے دیں گے ورنہ نہیں اور وہاں لینے لگتی ہیں اور قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ پانچ دفعہ معذن پانچ چھ دفعہ اللہ کی بڑائی دو دفعہ اللہ کی کبریائی دو دفعہ حضور کی رسالت وہ کہتا ہے حی آل آ جاؤ دنیا آفت کی کامیابی کے لیے نماز کی طرف کتنا بڑا امر ہے یہ نماز کا تو ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز والی عبادت عطا فرمائی یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی نماز درست ہو گئی جس کی نماز درست ہو گئی تو اس کے ساری زندگی کے شعبے جہاں درست ہو جائیں گے اس لیے جیسے ایمان کا کمال تک پہنچانا ترقی دینا یہ ضروری ہے اس طرح نمازوں کو بنانا بھی ضروری ہے وہ جو کہتے ہیں نماز کو نہیں بنایا تو وہ کالی سیاہ کالی سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے اور نماز بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تمہیں ویسے تباہ کرے جیسے تم نے مجھے تباہ کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری آنکھیں بھی ٹھنڈک نماز میں ہے اور آج مسلمان کہتا ہے کہ میرے گاہک کا چلا جانا اس کی نماز کی وجہ سے ہوگا اللہ کی طرف سے کہ نماز سے زندگی بنے گی اور سارے کام بنیں گے تم نماز کو قائم کرو اور آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف گیا تو میرے گاہک چلے جائیں گے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے ایسی عبادت اللہ نے دی اور دیکھو یہ پانچ دفعہ بلا کر اور روزانہ بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں کہ بیمار ہو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو ہوش ہے تو سر کے اشارے سے پڑھو حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی کیوں اس لیے کہ نماز سے قوت آئے گی اپنی تجارت کو ٹھیک کرنے کی نماز سے قوت آئے گی دفتر میں امانت داری سے کام کرنے کی نماز سے قوت آئے گی اپنے محکموں عدالتوں میں جو ہے صحیح فیصلے کرنے کی نماز سے قوت آئے گی اپنی معاشرت میں اللہ کے دین پر چلنے کی نماز سے قوت آئے گی اپنے گھریلو زندگی کو ٹھیک کرنے کی اس لیے نماز نشانی ہے جس کی نماز صرف نماز نہیں صحیح نماز اس کی کوشش کرنی ہے جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی ساری زندگی کے نماز ٹھیک ہو گئے اور جس کی نماز بگڑ گئی اس کی زندگی بگڑی ہوئی ہے کہ پانچ دفعہ معذنوں سے اذان کوئی بٹو ہٹو بچوں کا وہ نظام نہیں ہے اور کوئی جو ہے لائن میں لگوانا نہیں ہے آ جاؤ اللہ کے گھروں کی طرف معذن پکار رہا ہے اللہ کی وحدانیت حی حی علی علی الفلاح اور ان مسلمان جب دین سے کھڑا ہوتا ہے اپنے کام کو چھوڑتا ہے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ نماز اچھی ہو تو اس کا بدلہ ملے اللہ کتنے مہربان ہے مسلمان نماز وضو کرنے لگتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ کے جہاں گرتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کی چمک اور پاؤں کی چمک کا انتظام ہوتا ہے اور مسلمان جب اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک قدم پر ایک درجہ جنت کا بلند کیا جاتا ہے اعزاز وہاں سے شروع ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے فرمائے میری امت وضو کرنے کی وجہ سے بقیہ امتوں میں ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے یہ زمین اور آسمان اور فضاؤں اور فرشتوں اور جنات اور میرے لیے یہ ہوگا نشانی ہوگی کہ میری امت یہ غرم محجلین جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک والے ہیں وضو کی یہ وضو پر اللہ انعام دے رہے ہیں یہ انعام کس پر دے رہے ہیں وضو کرنے پر دے رہے ہیں اور نماز پھر ایسا عمل کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر زکات دو دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں فقیر کو تلاش کیا زکات دے دی حج کرنے جاؤ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے سونا بھی ہے باتیں بھی ہیں روزہ رکھو دکان پہ بیٹھے ہوئے روزہ چل رہا ہے یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں بہت بڑی عبادتیں ہیں روزہ کی کیا شان ہے ہر عبادت ایک انسان میں انقلاب پیدا کرتی ہے میرے بند روزے کا حکم رزق کم ہونے کی اسے نہیں دیا روزے کا حکم اس لیے دیا کہ تم میں تقوا پیدا ہو جائے حج کا حکم اس لیے دیا کہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ تمہیں غنی کر دے اس لیے نماز کا حکم دیا کہ نماز تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دے ان سلا تنہا الفاشا ابل منکر یہ نماز بے حیائی والے کاموں سے اور ہر برائی سے دیہات میں روکے گی اور نماز سے تمہارا جسم جو ہے رواں رواں جو ہے یہ پاکیزہ بن جائے گا کیوں کہ نماز میں سب کچھ چھوڑ کر آؤ دل بھی خالی دماغ بھی خالی دل میں توجہ ہو تو اللہ کی کہ ایسے عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو جیسے جو ہے کار بن کر نکلتی ہے بالکل سارے چیز جی ٹھیک ہے کمپیوٹر سے دیکھ لیا لیکن سب سے پہلے اس کو خالی ڈرائیور بیٹھ کر ساری چیزوں کو چیک کرتا ہے اور خالی چلاتا ہے اور بالکل ٹھیک ہو تو اب اس کے حوالے کرتا ہے تو اسی طرح نماز کی عبادت سب چیزوں سے خالی ہو کر اپنی زبان اپنے آنکھ اپنے ناک اپنے کان اور دماغ اور ہاتھوں اور پاؤں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو اس لیے کہتے ہیں نماز اتنی نازک چیز ہے جن کا خیال بھی دائیں بائیں نہ جائے زبان بھی جو ہے دنیا کی باتوں میں نہ لگے آنکھوں سے بھی جو ہے دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھو ہاتھوں کو بھی جیسے حکم ہے ویسے استعمال کرو پاؤں کو بھی جیسے حکم ہے استعمال کرو اللہ اپنے گھر میں بلا کر وضو کروا کے مؤذنوں سے نجائیں دلوا کے اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہیں اور جب مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں اور اس کی ایک ایک الفاظ کا اللہ جواب دیتے ہیں اور ایک ایک نماز پر دس نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں کیوں تاکہ اس نمازی کی تجارت بھی پاکیزہ ہو اس نمازی کی جہاں دفتر کی زندگی بھی پاکیزہ ہو اس نمازی کی عدالت بھی پاکیزہ ہو اور اس نمازی کی دراعت اور مزدوری اور حاکمیت بھی پاکیزہ ہو اور یہ کیا ہم پاکیزہ ہو گئے تو ان کی معاشرت بھی پاکیزہ ہو اور ان کی معاشرت پاکیزہ ہو گئی تو ان کی اخلاق بھی پاکیزہ ہوں ان کی زندگی وہ ہے جو اللہ نے پسند کی جب یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہو جائیں گی تو وہ دنیا والے جو اپنے وہ جہاں سینوں پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہماری دنیا سے کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں ان کو ناکام کر کے دکھلا دیں گے ان کی تعلیم گاہوں سے پارے ہونے والے بگڑے ہوئے انسان ہوں گے اور دنیا کو برباد کرنے والے وہ آ کر ہاتھ جوڑیں گے کہ تمہارے پاس کون سی بہترین زندگی ہے خدا کے واسطے یہ زندگی ہمیں بھی دکھا دو سکھا دو اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا اے مسلمانوں جب تمہارا یہ معاشرہ بن جائے گا يدخلون في دین اللہ افواجا پھر ایک دو نہیں پھر ایک محلے کے لوگ نہیں پھر ایک شہر کے لوگ نہیں ملکوں کے ملک اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر تمہاری نبی والی زندگی جس پر تم چل رہے ہو دعوت دے رہے ہو اللہ اس میں داخل کریں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہو چکا پہلے صحابہ کرام چند لوگ تھے ان کے گھر مٹی کچی مٹی کے تھے ان کے گھروں میں دیا نہیں جلتا تھا کہ چراغ کا تیل نہیں ان کے گھروں میں ایک وقت روزانہ چولہا نہیں جلتا تھا کہ پکانے کی چیز نہیں ان کے جسموں پر زرق برق لباس نہیں ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں دنیا کے جدید ہتھیار نہیں ہوتے تھے میدانوں میں اترتے ہوئے وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوتے تھے لیکن مدینے سے لے کر اسپین تک سارا افریقہ اور مدینے سے لے کر یونان تک ترکی اور یورپ کا یہ حصہ مدینے سے لے کر افغانستان ایران اور خراسان تک یہ سارا حصہ اور مدینے سے لے کر بر صغیر تک اور جو منگول یہ سب چین کے آخر تک اللہ نے اس ایمان کی روشنی کو دنیا میں پھیلا دی ہے کہ ہتھیار ایسے لوگ کہیں کہ یہ ہتھیار کس لیے یہ کیا ہتھیار ہیں ان کے ان کے یہ جی، وہ کہتے تھے یہ سلح لے کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ تو ہم کچھ کچھ لینے کے لیے آ رہے لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کی طرف سے احکام کی قیمت ایسی ہوتی تھی او بادشاہ ہو او دنیا والو ہم خود نہیں آئے ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے جیسے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے اے میرے نبی میرے بندے کفر تک پہنچ کر جہنم کی طرف دوڑے ہوئے آ رہے ہیں تم محنت کرو اور اپنی جان مال لگاؤ اگر یہ تکلیفیں ملی تو صبر کرو دو لاکھ انبیاء آئے تو اے امت محمدیہ تمہیں بھی اس طرح ہم نے چن لیا اور صحابہ کو استعدار تھا کہ ہم خود نہیں آئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کس نے بھیجا بھی اور تمہیں تم سے لینے کے لیے نہیں آئے تمہاری دنیا تو کیا جب سے یہ دنیا بنی ہے جب ختم ہوگی جو خزانے تم نہیں نکال سکے کہتے ہیں اب خد... کیا کچھ زمین سے نکل رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اخرجت الارض اسکالہ قیامت کا شور پھونکا جائے گا پہاڑ ٹلیں گے تو خزانوں کے ستون نکلیں گے اور لوگ حیران ہوں گے یہ سب خزانے کہتے ہیں اب مسلمان کی نظر میں مچھر کے دو پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے ایسا مسلمان کا ایمان ایسے مسلمان کی سوچ اور ایسے مسلمان کی پرواز کہ وہ آفاق میں گم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تم سے لینے کے لیے نہیں تمہیں ذلت ناکامی اور رسوائیوں کے گڑھوں سے اور جہالت کے اندھیروں سے دشمنیوں کے ماحول سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کے تاج پہنانے کے لیے اور تمہارے بنائے ہوئے طریقے جن کے پیچھے تمہارے مفاد ہیں جتنے تم اعلان کرو ہم بڑے خیر خواہ ہیں تمہارے مفاد چھپے ہوئے ہیں ان طریقوں کے جہاز سے نکال کر ایک اللہ کے رحمت والے اور دین والے دین کی طرف اور دنیا سے نکال کر جنت کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی تھی اسی لیے نماز نماز اللہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہے تو ایسی نماز ہماری بن جائے کہ یقین ہو کہ نماز سے دو رکعت نماز پر اللہ وہ کر کے دکھائیں گے روس امریکہ ہندوستان سارا یورپ آسٹریلیا سارے ملک مل کر ان کی سارے فوجیں مل کر ان کے سارے بمبار جہاز مل کر ان کے سارے ایٹم بم مل کر ان سے وہ نہیں ہوگا جو ایک مسلمان کی دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے پر اللہ کر کے دکھائیں گے یہ کب ہوگا جب نماز نماز بنی ہوئی ہو تو اس لیے بھی ہم نے نماز کو بنانا ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس پر یقین ہو اور دوسرے اس نماز میں اللہ کا دھیان ہو اس لیے اللہ کیا ایسے عبادت کرو جب سے نماز میں آئے وہ خود اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ احساس اور وجدان نہیں ہو سکتا تو اس کا تو یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور نماز شوق والی نماز ہو نماز کون سی ہو کفویل المسلین اللہ غفرت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ کہتے تباہی ہو ان کے لیے جو نماز کو بہت سمجھتے ہیں اللہ کے دربار کی حاضری اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ایک ایک سجدے کی قیمت کائنات سے زیادہ اور مسلمان یہ کب ہوگا جب ہم جو ہے فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر اللہ کے وعدے اور وحیدوں کو سنیں گے اور اس کا یقین کریں گے تو شوق میں جانا ہوگا جیسے نماز میں یقین ٹھیک ہو دھیان ٹھیک ہو شوق کے ساتھ نماز ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور علم کے ساتھ ہو اور مجاہدے کے ساتھ ان پانچ صفات والی ہماری نماز بن گئی تو یہ نماز اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کروائیں گے سارے کائنات اور فرشتے مل کر بھی جو نہیں کر سکتے غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں فرمایا ہم نے سایہ دار سایبان بنا دیا اور حضور کھڑے ہوئے ہیں ہزار کا لشکر کافروں کا ہے تین سو تیرہ نہتے ہیں ہتھیار ان کے کوئی تلوار کوئی کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں تیر دس سے زیادہ نہیں تھا اور اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہوئے یا حیو یا قیوم برحمت کا اصلح لنا شہرنا کلا اے میرے رب تو ہماری مدد فرما یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہ نے فرما چلو تمہارے لیے فرشتے اتارتے تو غزوہ بدر پر جنگ ہوئی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی اس وقت بھی نماز ہے اور غزوہ خندق میں کتنا بڑا پورا عرب امر آیا کہ بس یہ تو آخری کیل سے کیل ٹھونکنی ہے اور مدینے کو جو ہے اینٹ سے اینٹ بجانی ہے سارے قبائل جمع ہو کر حضور کو پتہ لگا اور صحابہ چند ہیں بیچ میں منافقین جو کہ منافق وہ تو ہمارے آستین زیادہ نقصان دینے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند ہزار کو لے کر پہنچے ہیں وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ایک مشورہ دوں ہمارے یہاں خندق کھو دی جاتی ہے تو یہ سن لیا جائے خندق عربی کا لفظ نہیں ہے ہم اگر زبان سے بولتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا یہ عربی کا لفظ بن گیا اصل میں یہ فارسی لفظ تھا خندق یا رسول اللہ خندق کھود کیوں تینوں طرف پہاڑ ہیں اور دروں میں جو ہے کنکریلے پتھر ہیں وہاں سے بڑا لشکر نہیں آ سکتا یہ لشکر اس طرح سے آ سکتا ہے لہذا خندق کھود لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور اس حال میں صحابہ خود خندق کھود رہے ہیں کہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہوئے ہیں جنگ نہیں ہوئی اللہ نے مدد فرمائی ایک دفعہ حضور صلی اللہ نے فرمایا بھی کچھ ہونے والا ہے اور کہا رات کا وقت تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی اور ٹھنڈی راتیں جن کو اللہ نے مدینہ جانا نصیب کیا ہے سردیوں کی راتوں میں جو ہوا چلتی ہے اور اس وقت بلڈنگیں ہیں بلڈنگوں میں ہوتے ہوئے کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے ٹھنڈی ہوا یخ کر دیتی ہے اور صحابہ کرام کے جسم پر تو کپڑے بھی نہیں اور میدان میں ہیں لیکن اللہ کا اللہ اللہ چاہیں تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنے بندوں کی قربانی کو حضور نے فرمایا کچھ ہونے والا ہے اور فرمایا کہ میں کچھ میں میں کسی کو بھیجنے والا ہوں حذیفہ ابن یمان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے سردی کی سے کپ کپا رہے تھے تو حضور نے کہا بھی کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا آج تیار ہو اور میں جس کام کے لیے بھیجوں وہ اٹھے اور جائے جنت میں میرے ساتھ اس فضلت پہ بھی صحابہ کی ہمت نہیں ہو رہی او او کیا سردی ہوگی کیا عالم ہوگا پھر اللہ کے رسول نے نام لینا شروع کیا ہر حضیفہ کہتے ہیں میں چپک گیا تاکہ میرا نام نہ لیں لیکن کیا ہوا اے حضیفہ اٹھو جب حضور نے نام لیا بس پھر تو میں اٹھا وہ جو ہی اٹھا اللہ نے ساری سردی ختم کر دی جو ہی اٹھا ساری سردی ختم ہو گئی اے حضیفہ جاؤ کسی راستے سے پہنچو دشمن کے لشکر میں اور دیکھو کوئی کارنامہ نہیں کرنا صرف دیکھ کر آنا صرف دیکھ کر آنا اور دیکھو ابن ایمان فرماتے ہیں کہ میں گیا اس طرف گیا رات کا اندھیرا تھا یہ خندق کی فتح بغیر جنگ کے ہوئی اور اللہ نے ہوا کے ذریعے کس کے ذریعے فتح دی ہوا کے ذریعے وہی ہوا کہتے کافروں کے خیموں کو کھیل رہی ہے اور پتھر اڑا رہی ہے وہ ان کے گھوڑے ہن ہنا رہے ہیں رسیاں توڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ ٹکرے ہو رہی ہیں اندھیرا ہے اور وہی ہوا جب مدینے کی طرف مسلمانوں میں آتی ہے ان کو میٹھی نیند سلا رہی ہے کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ کرنے والی ذات کون سی ہے اللہ کی ہے کرنے والی ذات حفاظ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں جب گیا تو اب ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور اس ہوا کے ذریعے ان کے پرخشے اڑ گئے تھے ان کی ڈیگیں یا الٹ گئی تھی کھانے پینے کی چیزیں ان کا تو یا اعتماد ظاہری اس پر ہوتا ہے خیمے بھی اکھڑ گئے اور گھوڑے بھی ہننا رہے ہیں اور اتنی ٹھنڈی ہوا چلو چلو کوش کرو لیکن کہتے ہیں میں جب گیا تو ابو سفیان اپنے جو ہے لشکر کو جمع کر رہا تھا اتنے زیادہ حص والے تھے کہنے کہ بھائی تم نے کوئی اجنبی آیا ہے ذرا ایک دوسرے کو پکڑ کے پوچھ لو کوئی اجنبی تو نہیں آیا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو صحیح صرف حالات لے کر آؤ لیکن کوئی کارنامہ نہ کرنا تو کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ بھی دیکھو تو ہاتھ میں پکڑا بائیں والے کے کے اس پوچھنے سے پہلے تم کون ہو وہ کہنے لگا یار یہ تو کوئی سردار ہے میرا بھائی میں تو فلاں ہوں میں کوئی غیر نہیں تم کون ہو اس نے کہا میں بھی اسی میں سے ہوں تو ان کو خیال ہی نہیں آیا اس کا نام پوچھ لیں وہ کہتے ہیں ایک موقع پر بالکل ابو سفیان میرے تیر کے مقابلے میں آ گیا کہ یہی تھا یہی ہے جو بچ کے گیا تھا بدر میں اور یہی تھا جس نے عہد کو عہد میں آ کر مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور یہی ہے جو پورے عرب قبائل کو لے کر یہاں آیا ہے اور جو ہے خندق کھدوائی ہے مسلمان اتنی بھوک اور پیاس میں اللہ کے آج ان کا کام تمام کر دوں کہ میں نے ترکش سے تیر نکالا اس کو کمان پر چڑھایا اور سیدھا نشانہ کیا نشانہ بال سے کہ وہ تیر اگر کمان سے نکل جاتا سیدھا اس کے دل میں پیوش ہو جاتا لیکن حضور نے فرمایا تھا کچھ کارنامہ نہیں کرنا فوراً میں نے وہاں مجھے اپنے واپس لوٹا دیا اور وہ رحیل رحیل کی آواز کرتے واپس جا رہے ہیں اور میں واپس آیا راستے میں بیس شہ سوار ملے جو فرشتے تھے ہوکا اپنے نبی کو بتا دو اللہ نے ہوا کے ذریعے بغیر جنگ کے آپ کو فتح عطا فرما دی اللہ نے اپنے اللہ اللہ نے اپنے نبی کی فری ہوا کے ذریعے ہوا ہوا ہوا یہ ہوا ان کے قدم اکھاڑ رہی ہے اور یہ ہوا ان کو میٹھی نیند سلا رہی ہے قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حذیفہ ابن ایمان جب واپس آئے تو حضور کو تلاش کیا تو حضور اس وقت بھی اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی مدد مانگ رہے تھے او میرے بھائیوں نماز کتنی بڑی دولت ہے نماز کتنی بڑی عبادت ہے نماز کو بنانا کتنی بڑی ضروری چیز ہے آج نماز کو کس حال میں ہم ادا کر رہے ہیں اسی طرح جیسے عرض کیا گیا اللہ کا ایک حکم انسان کے جسم میں ہے سارے انسان کے کارنامے اور یہ انسان کے آزاد جڑے ہوئے ہیں دین اللہ کے احکام کا مجموعہ جب وہ دین اللہ کے احکام دنیا میں زندہ ہوں گے اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے جیسے روح کی وجہ سارا جسم جڑا ہوا اللہ اس دین کی وجہ سے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیں گے اور ابھی اس کی آواز شروع ہوئی ہے اللہ ہمارے اجتماعات اور اللہ ہمارے جوڑوں شب جمعہ اور جماعتوں کے نکلنے سے بتا رہے ہیں کہ دنیا آج نفسا نسی میں لگی ہوئی ہے اے میرے نبی کی چپندرویں صدی کی امت تم نے دعوت کے بول بولنے شروع کیے ایسے میں تمہیں امن کے ساتھ میدانوں میں محبت کے ساتھ جمع کر دوں گا ایسی میری رحمتیں نازل ہوں گی اس زندگی کو گھر گھر میں تم پہنچاؤ تو میری رحمتیں ہر گھر تک پہنچیں گی تو کیا خیال ہے بھائی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اکبر تو بھائی یہ یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دولت لے کر آئے نماز کی دولت لے کر آئے علم اسی طرح یہ یعنی پہلے نبی کرام اس محنت کے لیے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند کر کے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی ذکر کتنی بڑی ضرورت ہے تم صرف ذکر کرنے والے نہیں بلکہ ذکر پر ساری انسانیت کو لانے والے تم صرف نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ ساری انسانیت کو نماز پر لانے والے تم صرف ایمان والے نہیں ساری انسانیت کو ایمان کی طرف بلانے والے اور تمہارا یہ عمل اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دین کی مدد شمار کروں گا تم اپنی ان زبانوں سے اور اس جہاں کمزور جسموں سے اور میرے دی ہوئی وقت کو لے کر چلو گے میرے دی ہوئے پیسوں کو خرچ کرو گے اور میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور جب میں مدد کرنے والا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بال کو بیگا نہیں کر سکتی اللہ فلاح و اور بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں اس دین کے لیے حضور سے مکہ چھڑوایا گیا حضور سے کون سا شہر چھڑوایا گیا مکہ چھوڑنے پر حضور خوش تھے رو رہے تھے لیکن اللہ کا دین ہے اور حضور اس دین کے لیے نقل و حرکت اس کے لیے صحابہ سے حضور کا دیدار چھڑوایا گیا صحابہ سے حضور کی مسجد کی نمازیں اور مسجد کے آپ کے پیچھے آپ کی ابتدا میں نمازیں چھڑوائی گئی اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ جس کو حضور یہ کہہ رہے ہوں اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت اور عشق عطا فرما دے ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے اور جس کو حضور کہہ رہے ہیں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس کے ایمان اور اس کے درجے کی کیا شان ہوگی اور لیکن یہ اپنی محبت کا اظہار کس لیے کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول محبت یہ ہے تو مجھے اپنے ساتھ رکھیں میں آپ کو دیکھتا رہوں آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے رہیں آپ پر وہی اترتی رہے میں علم حاصل کرتا رہوں آپ کے بعد اس علم کو دنیا تک پہنچا لوں گا نہیں ہے محاذ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑی قربانی کے لیے کہ تم نے میرے دیدار کو بھی قربان کرنا ہوگا تم نے میرے ساتھ رہنے کو میری مسجد میں نماز پڑھنے کو قربان کرنا ہوگا اور تم نے میرے اوپر اترنے والی علم اور وہی کو لینا اس کو قربان کرنا ہوگا تاکہ جہاں میں بھیج رہا ہوں وہاں لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دوں اور وقت دور نہیں ہے اے شاید کہ جب تم واپس آؤ تو مجھے دنیا میں نہیں پاؤ گے تمہارا گزر میرے قبر پر سے ہوگا تو ان کو فوراً کہنا چاہیے تھا اللہ کا رسول نہیں نہیں نہیں میں تو رہوں گا یہیں اللہ سے کہیے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا لیکن ان کی بھی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ سب سے بڑی نعمت حضور کا دیدار اور محبت کو قربان کرنا اور اس سے بڑی نعمت حضور سے علم لے کر اس علم کو امت تک پہنچانا اس کو قربان کرنا ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جب گئے جلد بازی نہیں کی بھائی جلدی کرو جلدی کرو میں نے واپس جانا ہے حضور کی نماز جنازے میں شریک ہونا ہے اور حضور کو غسل دینا ہے حضور کا آخری دیدار کرنا ہے نہیں جس مقصد کے لیے حضور نے بھیجا وہ حضور کے دیدار سے زیادہ قیمتی ہے آج بھی دین کی شکلیں ہمارے سامنے ہیں لیکن یعنی تبلیغ دعوت اور سات ارب انسانیت پانچ ارب تو کفر کافر ہیں جہنم میں جا رہے ہیں یقینی ان کا جہنم کی آگ سے بچانے کا مسئلہ اور دو ارب امت مسلمہ نافرمانی کے جو مصائب کا شکار ہیں ان کو بچانا اپنی نسلوں کی حفاظت اپنے بازاروں کو پاکیزہ بنانا اپنے دفاتر کو پاکیزہ بنانا اپنی عدالتوں کو پاکیزہ بنانا سب کچھ اللہ نے چھپایا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محنت کے ساتھ اور اس عظیم محنت کے لیے ہمارا وقت درکار ہے ہمارے بول درکار ہیں اور تھوڑا سا مال لگانا ہم اخلاص کے ساتھ لگائیں تو ہدایت اللہ پھیلائیں گے پھر قوموں کی قوموں کو ہدایت دیں گے حضرت معاذ گئے اور اطمینان سے کام کیا اور پھر مکے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئے سب سے پہلے حضور کا پوچھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے روئے اور قبر پر حاضری دی تو حضور نے فرمایا دیکھو میرا دین پھر اسی طرح بیگانہ ہو جائے گا میرا دین پھر اس طرح بیگانہ ہو جائے گا اور ہو گیا کہا تم اللہ کی طرف سے وعدے نشانے پر ہو دعوت کا کام کر رہے ہو امر بال معروف کر رہے ہو نہیں المنکر کر رہے ہو جہاد کر رہے ہو اللہ کے راستے میں جانے لگا رہے ہو لیکن اگر دنیا کی محبت کو تم نے جگہ دے دی تو دنیا کی محبت آنے سے دین کی محبت نکل جائے گی یہ ایک نشہ ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے لیے تمہارے پاس پھر دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہیں کا وقت نہیں رہے گا اور جب تمہارے پاس تمہارا یقین دنیا والا ہو جائے گا تو نمازوں کی تاثیر ختم نمازوں کی تاثیر نماز کتنی بڑی عبادت ہے حج کی تاثیر ختم کہ حج کر کے انسان کیسا پاکیزہ بنتا ہے روزے رکھیں گے لاکھوں ہوں گے لیکن روزے کی تاثیر ختم جو ہی رمضان گزرا پھر اپنے غفلت میں آ گئے بھائیو یہ اس یقین کی کمزوری کی وجہ سے سارے اعمال کی بنیاد تو اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری اور اپنے علاقے کو چھوڑنا یہ بہت ضروری بات یہیں سے ابتدا اللہ نے اپنے نبی سے سارے نبیوں سے ہجرت کروائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اللہ کے رستے میں بھیجا حضور خود موجود ہیں کہ دنیا کو بچاؤ تو آج ہم سے بھی اس دین کا مطالبہ ہے ان بازاروں یہ کراچی کا شہر اور یہ ہمارے پاکستانی شہر ہمارے یہ محلے ہمارے یہ دکانیں صحابہ کے مدینے اور اس جگہوں سے زیادہ افضل نہیں ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانا یہ اتنا ضروری ہے کہ ماحول کو بدلنا وہ قصہ آتا نا کہ ایک آدمی اس نے ننانوے قتل کیے ندامت ہوئی کہ بھائی توبہ کروں اللہ کے سامنے یہ قتل لے کر گیا تو بڑے رسوائی ہوگی ایک ایک ایسے ہی عبادت یعنی جو ہے عبادت میں لگے عالم نہیں تھا تو دیکھتے مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم کے پاس جاؤ اس کے پاس جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا اللہ سے بڑی محبت ہر وقت اللہ اللہ او بھائی میں ذرا گناگار آدمی ہوں تم سے ایک مسئلہ پوچھیں کیا ننانوے قتل کیے ہیں کیا بخشا جاؤں گا اللہ اتنا بدبخت ننانوے وہ اللہ کی عبادت میں محبت میں ایسا علم تھا نہیں اس کے پاس اس نے تو فتویٰ دے دیا نہیں نہیں کوئی مغفرت نہیں اس نے کہا اچھا ابھی سو میں ابھی ایک باقی ہے تو لہٰذا تمہاری گردن بھی سو پورے ہو گئے لیکن پھر بھی اس کے دل میں ندامت اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام اچھا ہے اس کا اللہ کی رحمت کا بتلانا پھر وہ ان سے پوچھیں گے کوئی عالم بتاؤ عالم جو جانتا ہو حق کو جانتا ہو عالم کے پاس گئے کا گناہ تو بہت بڑا ہے جرم تو بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی رحمت اللہ جس کو معاف کرنا چاہیں کون رو سکتا ہے اگر توبہ استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا اتنا ہی کہہ دیتا وہ توبہ استغفار کرتا کہ نہیں اس کی شرشت میں ظلم ہے اور اس کے ماحول نے اس کو بگاڑا ہے تو بھائی بات سنو توبہ بھی کرو اللہ معاف کر دیں گے لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑ دو اور ایک اگلا کام ہے جہاں تخوے والے لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ اس حدیث میں اشارہ ہے اس طرف کہ ہمیں اور ہم نے تو صرف توبہ کے لیے نہیں توبہ بھی کرنی ہے اور توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنا اور ہم نے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے علاقوں کو چھوڑنا ہے تو بھائی تیار ہیں کچھ دیر کے لیے چھوڑنے کے واسطے سب کے سب تیار ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اکبر اللہ فرماتے میرے بندو میری بات سنی ایمان نے تمہارے دلوں کو گرمایا دل میں نیت کر لو اے اللہ تیرے نبی کی محنت والا بن کر رہوں گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ہاں تمہیں محنت والا لکھ دوں گا اور پھر اس کے مطابق میں خود تمہاری تربیت کروں گا کیوں اس سے زیادہ کوئی انعام اور رحسانہ میں چاہیے کہ تم ماحول بدل دو تو ہم بھی کہتے ہیں تین دن کے لیے ماحول بدلو روزانہ نمازوں میں آ کر ماحول بدلو اور گشتوں کے لیے ماحول بدلو لوگوں کو ان ماحولوں سے نکالو چالیس دن کے لیے جاؤ چار مہینے کے لیے جاؤ سات مہینے اور سال کے لیے دنیا میں پھرو اور تم پھرنے پھرنا شروع کیا اللہ نے جوڑنا شروع کیا کوئی کاپیاں نہیں لے گئے تھے کہ فلاں کاروبار کرنا ہے کوئی رشتے نہیں کیے صرف اللہ کی بڑائی بیان کی گشتیں کی اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور یہ کراچی کا آج یہ مجمع اور ابھی آ ہی رہا ہے مجمع اور دعا میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اللہ کی محبت میں کاش ہم قربانی کرنے والے پہلے آنے والوں کو اللہ صحیح سمجھتا فرما دے ہر پہلے آنے والا بعد میں آنے والے کی ہدایت اور رجوع اللہ کا ذریعہ بن جائے رجوع اللہ کا ذریعہ بن جائے تو اس شخص کی بات سمجھ میں آ گئی توبہ اس نے کی لیکن توبہ کرنے کے بعد تکمیل کیا ہے اپنا علاقہ چھوڑو اور وہ علاقے سچی طلب اور صحیح رہنمائی ہوئی تھی اس لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا اور موت کا وقت بھی آیا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی ایسے توبہ کرنے والے ندامت کرنے والوں کو اتنی تھوڑی سی مہلت میں کتنا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے کہتے ایک آدمی تھا گندے ماحولوں میں رہنے والا ہر وقت نشے میں رہنے والا نماز کی طرف نہیں آتا تھا تو صرف ابھی ایک واقعہ ہے سامنے بتایا تو اس کے دل میں آیا یا بھائی زندگی میں نماز تو پڑھی نہیں مسجد چلا جاؤں دوپہر کا وقت ہے مسجد چلا جاؤں اور وضو کر لوں اور اللہ کے سامنے دو رکعت پڑھ لو جب مسجد میں جانے لگا تو ایک مؤذن کہتا کون ہو تم لوگ تم کون ہو اتنی بدبو تمہارے جسم سے اور ایسے گندے کپڑے اور ایسے نشائی آدمی تمہیں نہیں آنے دوں گا اس کو دھکے دے رہا اور وہ جلدی جا رہا ہے اتنے میں پیچھے سے ایک اللہ والے نے دیکھا او بھائی اللہ کے گھر میں آنے سے کیوں روکتے ہو یہ چاہے اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے چاہے جیسا گندہ بھی ہے کہ بھائی وضو کر لو اس کو وضو کرنا سکھایا وضو کر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میرے دل میں آ رہا ہے نماز پڑھوں اور اس نے کہا تمہیں تو نماز پڑھنے آتے نہیں میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور میں نماز پڑھ پڑھا پڑھاؤں گا تم میری طرح رکو سجدہ کرو اس نے نماز پڑھنی شروع کی سجدے میں گیا تو سجدے میں اللہ نے اس کی روح قبض کر لی او بھائی او اللہ اتنا مہربان یہ آج کا واقعہ پیشہ یہ جا رہا تھا توبہ کر کے اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں ابھی اس گاؤں کے آدھے رستے میں نہیں تھا جو ہے موت کا وقت آ کے زندگی کی مولت ختم اور گر گیا اور وہ نکل گئی عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آ گئے لڑائی ہوئی عذاب والوں نے کہا اتنا بڑا ظالم جہنم کے علاوہ اور کون سے یہ فرشتوں کا علم تھا اور رحمت والے فرشتوں نے کہا تائی بن کر آیا ہے لیکن اصل تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں جس وطن کو چھوڑ کر آیا ہے جس وطن کی طرف جا رہا ہے دونوں کو ناپ لو اور جس کا فاصلہ کم ہو وہ اسی سے ہوگا کہ ناپا گیا تو ایک بالش نیک گاؤں کی طرف کا ایک بالش کا فرق تھا یہاں ایک سو ہے وہاں ایک سو ایک تھا ایک بالش کا فرق رحمت والے فرشتوں نے لے لیا حدیثوں میں آتا ہے کہ نہیں فاصلہ برابر یا اس کا زیادہ تھا لیکن اللہ کو توبہ کی صحت ایسی پسند آئی اللہ نے اس زمین سے کہا ذرا پھیل جاؤ اور اس حکم زمین سے کہا ذرا شکر جاؤ صرف ایک بالش کی بات ہے اور اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر جنت میں داخل کر دیا اور بھائی ہماری توبہ تو اپنی غفلے سے بھی توبہ کرنا اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنا اور سب سے بڑی بات ہے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا نبی کی محنت کو نہ کیا ہم نے اپنے گھر والوں پر ظلم کیا ان کی صحیح تربیت نے کی ہم نے اپنی نسلوں کے لیے خواہشات اور بداعت کے راستے دیے اے اللہ ہم سب اس جرم کو معاف فرما اور آئندہ کی زندگی پاکیزہ اور دین کی محنت کرنے والا بنا اللہ فرماتے ہیں تم دل میں نیت کرو گے اور میرے ہاں تم اس محنت والے شمار ہو جاؤ گے تو اس کے لیے فرما پھر اللہ کے رسول کا ارشاد یہ جو میں نے حدیث میں پڑھی تھی کہ جو اس دن جو کتاب اور سنت کو لے کر اٹھے گا اور لوگوں کے تانوں کو سہے گا اور لوگ اپنی دنیا کے نشوں کو دکھا کر کہیں گے تم کیا تو کیا نصیب بات کرتے ہو فرمایا تم کتاب اور سنت کو لے کر اٹھو گے ان کے تانوں کو سہو گے زندگی تمہاری ایسی کہ آتم مول تو قیامت میں تمہیں میں رسول کے صحابہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین ہیں ان کے ساتھ تمہارا حشر کروں گا کہ دنیا والوں نے تو تمہیں دھکے دیے ہیں دنیا والوں نے تمہارے خلاف آوازیں کسی دنیا والے تمہاری بات کی سننے کی طرف آئے نہیں لیکن راستہ تم نے وہ اختیار کیا تھا یہ قربانی تو قربانی کی صورتیں جب تک ہیں یہ درجات ہیں فرما میں یوم کتاب من المہاجرین والانصار اور فرمایا اے میرے ہمارے لیے اے میرے امتی سن لو کہ تم جو بعد والے ہیں یہ دین کے لیے قربانی کرو گے اور قربانی سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے تمہارے نام امان میں لکھے جائیں گے فرمایا کہ ایک آدمی جو قربانی کرے گا پچاس آدمیوں کی قربانیوں کے سمرات میں مرتب کروں گا صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ پچاس آدمی انہی میں سے ہوں گے پچاس گنا تو بہت بڑا حساب والوں کے ہاں ہے ان میں سے نہیں میرے صحابہ پچاس تم میں سے قربانی کے جو اثرات ہیں وہ ان کی ایک قربانی پر اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو بھائی پچھلی گناہوں سے کریں توبہ اور اللہ سے مانگیں معافی اور سب کے سے توبہ کروائیں تو تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ باقی کیا ہے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت چند سانس باقی ہیں کتنے ہیں وہ پتہ نہیں لیکن نیت کر کے گزاریں تو اس محنت والے شمار ہوں گے اور اللہ کے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے تو ہمیں حضور والی محنت والا بنا کر اللہ کے ہاں دربار میں پیش کریں گے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے تب اس کی نشانی یہ ہے کہ جو تقاضے ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا تو فرمائے کون کون تیار ہے سب سے پہلے جو چار مہینے نہیں لگے چار مہینے کے لیے اپنے آپ کو کھڑے ہو جائیں بھائی کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے